اس میں پہلا نقصان وقت کے ضیاع کی صورت میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وقت جیسی قیمتی دولت کی قدر کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ جسے صحیح مقام پر خرچ کرنا انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کے قریب تر کر دیتا ہے جبکہ اس کا غلط استعمال انسان کو مسلسل ناکامیوں کی دلدل میں تنساتہ چلا جاتا ہے ضیاء وقت کا احساس دلاتے ہوئے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مصیبتیں تو بے شمار ہیں لیکن وقت کا ضیاع کرنا سب سے بڑی مصیبت ہے اور اسی احساس میں مزید تقویت کے لیے حضرت محمد بن حاتم ترمیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بھی یقیناً توجہ طلب ہے کہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دل اور تمہارا وقت ہے جبکہ تم نے ان دونوں کو خیالات کی گندگیوں میں پنسا دیا ہے اور اپنے اوقات کو ان گناہوں میں ضائع کر دیا ہے جن کا ارتقاب مناسب نہ تھا وہ شخص کب نفع کما سکتا ہے کہ جس کا راس العمل یعنی اصل سرمایہ ہی خسارے میں ہو لیکن عشق و محبت کے سیلاب میں بہنے والے خواتین و حضرات اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر و قیمت سے بے پرواہ انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ بیکار ترین کاموں میں صرف کر کے آخرت میں تحویل پچھتاوے کا سامان کرتے نظر آتے ہیں مثلا اسکول کالج اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے جن سے مخالف کی ایک جھلک کے منتظر نوجوان چھٹی کے انتظار اور چھٹی کے بعد بس اسٹاپ تک بلکہ بعد اوقات تو گھر تک پہنچانے کے لیے پیچھا کرنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں یوں ہی بعد اوقات محلے میں رہنے والی کسی لڑکی کی جنم دل مائل ہو جائے اور اپنی چھت پر سے اس کی ایک جھلک نظر آنا ممکن ہو تب بھی عاشق تب بھی عاشق زار کو چھت پر گشت کرتے ہوئے کئی کئی گھنٹے انتظار میں کاٹ دینا بے حد آسان محسوس ہوتا ہے پھر دوسری جانب اپنے قلبی و جذبات پہنچانے اور اچھے انداز سے تحریر سے متاثر کرنے کی غرض سے ایک بہترین خط کی تیاری بھی کثیر وقت کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ سب سے پہلے اس قسم کے مددگار مواد کو پڑھنا پھر اشعار کی صورت میں محترمہ کی شان بیان کرنے کے لیے عشقیہ یا اشعار پر مشتمل کتب کا مطالعہ کرنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر اپنی تمام صلاحیتوں کو کار لاتے ہوئے ایک تیر بہدف خط کو مارد وجود میں لانا یقیناً طویل وقت کا تقاضا کرتا ہے پھر اس قلبی کیفیات کے ترجمان مکتوب کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے محبوب تک پہنچانے کی منصوبہ بندی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا بھی بہت سا وقت فضول خرچ کروا دیتا ہے یوں ہی دوسری جانب سے بھیجا گیا مکتوب پڑھنے اور اس کے بعد غیر یقینی مستقبل کے بارے میں خوش نمائی خیال پلاؤ پکانا بھی سونے پر سہاگا ثابت ہوتا ہے فلموں ڈراموں کے ذریعے تھیوری حاصل کر چکنے والا قابل رحم عاشق خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کا دل اپنی جان مال کرنے کے لیے کم از کم اپنے ظاہر کو سنوارنا اور کسی مشہور فلمی شخصیت سے مشابت اختیار کرنے کا پریکٹیکل حد ضروری ہے اسی بنا پر ایسے حضرات مشن پر روانگی سے قبل ایک طویل مدت تک اپنے آپ کو آئینے میں مختلف پہلوؤں سے دیکھ کر خود سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یہاں تک کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ آج تو تو ایسا خوبصورت لگ رہا ہے کہ جیسے ہیرو کی نقل کی گئی اگر وہ بھی تجھ دیکھ لیتا تو شاید تجھے استاد تسلیم کرتے ہوئے شاگردی میں آنے کے لیے ووٹنگ لسٹ میں اپنا نام لکھوانا بہت بڑی سعادت سمجھتا لیکن اس قابل اطمینان اور مرض کے مطابق آواز کو سننے تک یقیناً بہت سا وقت خرچ ہو چکا ہوتا ہے پھر سامنے والے کی رضامندی کی صورت میں ملاقاتوں کا شروع ہو جانے والا لامتناہی سلسلہ بھی روزانہ کئی کئی گھنٹوں کی بربادی کا مطالبہ کرتا ہے دوران ملاقات دل کے ہاتھوں مجبور عاشق قیمتی وقت کے تیزی کے ساتھ گزرنے کا احساس ہی نہیں کر پاتے چنانچہ اس طوالت سے بھرپور ملاقات کے باوجود آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آج تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا کاش ان خوبصورت باتوں قلبی جذبات کے اظہار کے لیے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا لیکن کاش اتنا ہی وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشی کے رسول کی کوشش میں صرف کیا جاتا تو کبھی امید تھے کہ بارگاہ الہی میں کوئی نہ کوئی مرتبہ و مقام ضرور حاصل ہو جاتا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متوبہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک عورت پر اس قدر فرفتہ ہو گیا کہ کسی پل چین ہی نہ آتا تھا ایک مرتبہ سردیوں کی ایک طویل رات میں اس کے انتظار میں اس کی دیوار کے ساتھ صبح تک لگے کھڑے رہے جب فجر کی اذان ہوئی تو شدید محبت کی بنا پر گمان کیا کہ شاید ابھی عشاء کا وقت ہوا ہے لیکن جب کچھ دیر بعد سفید نمودار ہوئی اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ ساری رات تو انتظار محبوب میں کٹ گئی اس پر دل نے شدید ندامت محسوس کرتے ہوئے کہا میں فقط ایک مخلوق کی خاطر اتنا انتظار کرتا رہا پھر اپنے آپ سے فرمانے لگے اے مبارک کے بیٹے شرم کر تو نے خواہش نفسانی کے تحت ساری رات گزار دی اگر یہی رات نماز پڑھتے ہوئے گزارتا تو نہ جانے کیا کچھ پا لیتا اس خیال کے ساتھ یہ فوراً توبہ کی اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا اور پھر یہاں تک مرتبہ حاصل کیا کہ ایک روز آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لیے آپ کو ہوا کر رہا ہے یا اتنا ہی وقت اخروی معاملات میں غور و تفکر کرنے میں خرچ کیا جاتا تو کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے یعنی اخروی امور میں گھڑی بھر کا غور تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اس کا دوسرا نقصان ذہنی سکون کی تباہی و بربادی کی شکل میں نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایک مسلمان حقیقت ہے کہ جو اس خلاف شر کام کا میں مبتلا ہو گیا کہ جو اس خلاف شرع کام میں مبتلا ہو گیا اسے ذہنی و قلبی سکون کبھی بھی نصیب نہ ہوگا نتیجتاً ایسی حضرات کا جینا حرام ہو جاتا ہے بلکہ بعد اوقات تو یہ بے سکونی ان کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے اور اگر موت نہ بھی آئے تو کم از کم دنیاوی اخروی معاملات میں بے شمار کوتاہیاں اور ان کوتاہیوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا عظیم خطرہ تو موجود ہے ہی پھر یہ بے سکونی کی کئی وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے چنانچہ کبھی تو اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ نہ نکلنے اور محبوب کی بے رخی کی بنا پر کبھی اس وجہ سے کہ مطلوبہ شخصیت کے ایک سے زیادہ امیدوار ہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی دوسرا اپنا نمبر بنانے میں کامیاب ہو جائے گا کبھی خود بھی کبھی خود میں کسی کو متاثر کرنے کی صلاحیت میں کمی کے احساس میں مبتلا ہونے کے باعث کبھی بدنامی کے خوف کی وجہ سے اور کبھی انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے بھاگ جانے کے بعد لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے جان سے مار دیے جانے کے خوف کی بنا پر جدید سے تحقیق کی روشنی میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے دماغ میں سر ہرا مغز وہ حصہ ہے جہاں سے ہی جان پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کبیر یعنی بڑا مغز سر ہے جو تفکر کا کام کر تفکر کا کام سر انجام دیتا ہے فکر کے عمل کے ذریعے ہجانیات کو دبایا جا سکتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم دلائل سے ہجانات کو قائل کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ عمل نہ ہو تو ہجانات سوچ پر غالب آ جاتے ہیں پھر کچھ بجھائی نہیں دیتا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے لہٰذا ایک صحت مند دماغ سرگرمی کے لیے ہجانات کو قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے مثلا شہوت کو ہی لے لیجئے اس کے دوران جسم میں ایسے کمیائی مادے پیدا ہوتے ہیں جو سرور اور ہیجانی کیفیت پیدا کرتے ہیں ذہن پر خمار سا چھا جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے ایسی حالت میں بھلا انسان کوئی تخلیقی کام کیسے سر انجام دے سکتا ہے توجہ بری طرح متاثر ہو جانے سے حافظہ اور آموزش یعنی سکھائی کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے لہٰذا شہوت کا عمل اگرچہ جائز حدود میں بھی ہو تو ایک حد میں رہنا چاہیے اور پھر چونکہ اس کے لیے احساس گناہ کا تصور بھی پایا جاتا ہے لہٰذا ایسے افراد پر گھبراہٹ اور تشویش کی حالت آ رہی رہتی ہے جو صحت انسان کے لیے زہر قاتل ہے بہت سے جسمانی اور جنسی الجھنوں کی وجہ یہی تشویش ہوتی ہے اس تشویش اور گھبراہٹ کے باعث جسم میں فشار خون یعنی خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور جسم کی رنگت سیاہی مائل یا سرخ ہو جاتی ہے اور مستقل یہی کیفیت رہنے سے چہرہ بھی سیاہ پڑ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا فکر دنیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر چار چیزیں لازم کر دیتا ہے نمبر ایک ایسا غم جو اس سے کبھی جدا نہ ہو نمبر دو ایسی مصروفیت کہ کبھی فراغت نہ ملے نمبر تین ایسا فکر کہ کبھی استغنا نہ ہو نمبر چار ایسی امید کہ کبھی برا بر نہ آئے اس زمن میں چند واقعات ملاحظہ فرمائیں مروی ہے کہ عمر بن منات خزائی ایک مرتبہ للہ خزیہ کے پاس سے گزرا جب کہ یہ عراقہ کی بیوی تھی اور اپنی قوم کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی عمر و حسن گفتار اور نفیس اشعار کہنے میں مشہور و معروف تھا اسے گزرتے دیکھا تو عورت نے کہا اے عمر ادھر آ اور ہمارے ساتھ کچھ باتیں کر اور ان کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ گیا دوران گفتگو اس کی نگاہ للا پر پڑ گئی اور یہ اسے دل دے بیٹھا رفتہ رفتہ معاملہ عشق بڑا اور اتنا زیادہ ہو گیا یہ جب تک للہ کے قبیلے والوں کے گھر نہ دیکھ لیتا اسے نیند ہی نہ آتی کچھ عرصہ بعد اسے وس لائق ہو گیا عقل گم ہو گئی اور ہر وقت زبان پر اسی کا تذکرہ رہا کرتا تھا اس نے اس کے بارے میں کئی اشار بھی کہے محمد بن زیاد عرابی کہتا ہے کہ میں نے کسی گاؤں میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کے گلے میں کچھ تعویز لٹکے ہوئے تھے مکمل برہانہ حالت میں فقط شرمگاہ پر ایک چھیتھڑا باندھ گھوم رہا تھا اس کے پاؤں میں ایک رسی تھی جس کا سرا پیچھے پیچھے آنے والے ایک بڑھیا کے ہاتھ میں تھا میں نے دیکھا کہ یہ دیوانہ خود اپنے بازو چبا رہا تھا بڑھیا سے اس کے بارے میں پوچھا کہا میرا بیٹا ہے میں نے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہے اس پر کوئی جن تو نہیں آ گیا کہنے لگی واللہ نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اور اس کی چاچا زاد ایک ہی مکان میں پروان چڑھے جب جوان ہوئے تو یہ اس سے دل لگا بیٹھا اور وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی اب لڑکی کے گھر والوں نے اسے پابند کر رکھا ہے اور اس سے ملنے یا دیکھنے سے روک دیا ہے بس اسی صدمے کے باعث میرے بیٹے کی عقل زائل ہو گئی ہے اور وہ کچھ ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو میں نے بڑھیا سے اس کا نام پوچھا کہا اکرما میں نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اکرما تمہیں کیا تکلیف ہے اس نے کہا یعنی مجھے کیس مجنوں عروا اور اجمید جیسے اشکوں کی بیماری پہنچی ہے اس لیے میرا جسم لاغر ہے اور دل میں محبت کی سخت پیاس ہے کہا جاتا ہے کہ ابو عبداللہ سغرائے املاکیہ سے عشق کرتا تھا حالانکہ وہ رنگ کی کالی کو لوٹی تھی لیکن اس کے باوجود یہ شخص اس کی محبت میں بیمار پڑ گیا حتیٰ کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے سکھرا کے مالک کو کہا ابو عبداللہ کا آخری وقت ہے اگر تم اپنی لونڈی کو کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بھیج دو تو شاید اس کی ہوش حواس درست ہو جائیں اس نے بات مانتے ہوئے سغرا کو بھیج دیا سغرا نے وہاں پہنچ کر پوچھا اے عبداللہ کیسے ہو اس نے کہا جب تک تو سامنے رہے ٹھیک ہوں پوچھا تجھے کس شے کی طلب ہے اس نے کہا تیرے قریب رہنے کی پوچھا تیرا مرض کیا ہے کہا تیرا عشق دریافت کیا تو کوئی وسیعت کرنا چاہتا ہے کہا ہاں اگر تیرے گھر والے مان لیں تو میں تجھے چاہتا ہوں اس نے کہا اب میں واپس جانا چاہتی ہوں وہ بولا تو پھر میری نماز جنازہ کا ثواب ضرور حاصل کر لینا یہ سن کر سغرا اٹھ کھڑی ہوئی جب ابو عبداللہ جب ابو عبداللہ نے اسے منہ پھیر کر جاتے دیکھا تو درد بھر تو درد بھرا ایک سانس کھینچا اور اسی وقت مر گیا ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ان کے محلے میں ایک بے حد حسین و جمیل عبادت گزار سا سخاوت اور متقیہ لڑکی رہتی تھی اس کی ماں عبادت اور ریاضت میں اس سے بھی زیادہ مشہور تھی یہ دونوں لوگوں یہ دونوں لوگوں سے بہت کم میل جول رکھا کرتی ان کا تجارت کا مال طائف کے ایک شخص کے پاس ہوا کرتا تھا جو بعد تجارت اس کا نفع پہنچا دیتا تھا ایک دن تاجر نے اپنے کم عمر لڑکے کو ان کے ہاں کسی کام سے بھیجا اس لڑکے کی ابھی داڑھی مونچھیں نہیں آئی تھیں اور لمبے لمبے بالوں کے باعث عورت معلوم ہوتا تھا اس نے جا کر اپنا تعارف کرایا لڑکے کی ماں نے اسے اندر بلا لیا اور ایک کمرے میں بٹھا کر تھوڑی دیر میں آنے کا کہا کہا کر کہہ کر چلی گئی لڑکا ابھی بیٹھا ہی تھا کہ عورت کی لڑکی اندر داخل ہوئی اور یہ سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ کوئی عورت بیٹھی ہے لڑکے کے سامنے بیٹھ گئی پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا اٹھ کر اندر چلی گئی لیکن اتنی دیر میں لڑکے کا لڑکے کا دل اس کی طرف مائل ہو چکا تھا وہ کام ختم کر کے واپس چلا آیا لیکن اسے کسی پل سکون نہ ملتا تھا حتیٰ کہ اس نے غم فراق میں کھلنا شروع کر دیا تنہائی پسند ہو گیا اور پھر غم کا اتنا غلبہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر بستر پر گر گیا اس کے باپ نے کئی طبیبوں کو دکھایا لیکن کوئی اس کی بیماری نہ سمجھ سکا جب دل کی یہ بیماری بہت ہی بڑھ گئی تو بالآخر نوجوان نے اپنے خاندان کی ایک بڑھیا کو بلوایا اور کہا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کسی کو نہ بتائی چونکہ مجھے اپنی زندگی سے نا امیدی ہو چلی ہے لہٰذا صرف تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ تم اسے پشیدہ رکھنے کی ضمانت دو ورنہ میں صبر کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے یہ بلا جو مجھ پر نازل ہوئی ہے یقیناً مجھے مار ڈالے گی مجھے پر لازم ہے کہ میں کس مجھے پر لازم ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی عزت پر حرف نہ آنے دوں میں اس کے معاملے میں لوگوں کے تان و تشنی سے ڈرتا ہوں لہذا تم اس راز کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھنا جب اس عورت نے رازداری کا وعدہ کر لیا تو نوجوان نے اسے سارا معاملہ بتا دیا عورت بولی بیٹا تو نے یہ تمام معاملہ مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا نوجوان نے کہا اس لڑکی کو حاصل کرنے کا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے تم تو اس کی عبادت و ریاضت کا حال جانتی ہو بڑیا نے کہا بیٹا یہ میرے ذمہ رہا مجھے امید ہے کہ میں تمہارے پاس ایسی خبر لاؤں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے پھر وہ بڑیا اس لڑکی کی ماں کے پاس پہنچی اور لڑکے کی باطنی و ظاہری حالت کی شکستگی اور اس کے باوجود صبر و تحمل سے کام لینے کی تمام داستان بیان کر دی لڑکی کی ماں نے اسے اپنی بیٹی کے پاس پہنچا دیا تاکہ وہ براہ راست اس سے بات کر لے بڑھیا نے تمام حادثہ اس کے سامنے بھی بیان کر دیا اور پھر اسے ان الفاظ میں سمجھانا شروع کیا بیٹی تم اپنی جوانی کو کیوں بوسیدہ کر رہی ہو تمہارا اس حال میں زندگی کے دن گزارنا کس مقصد کے تحت ہیں لڑکی نے کہا چاچی جان آپ مجھ آپ مجھ پر کون سا برا حال دیکھتی ہیں بڑی بولی بات یہ نہیں لیکن تم جیسی عورت کو دنیا میں خوش رہنا اور جس تھوڑے کو اللہ عز و جل نے حلال کیا ہے یعنی نکاح اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہ چھوٹے چھوٹے اس طرح اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی تم نعمتیں تمہارے لیے جمع کر دے گا لڑکی نے یہ تمام باتیں سن کر دریافت کیا چاچی جان کیا یہ دنیا کا گھر باقی رہنے والا ہے کہ جس پر بدن کی آزاد کیا کر کے کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ اور دنیا کو اس کا آدھا آدھا آدھا آدھا دے دیا جائے کیا دنیا کا یہ گھر فنا ہونے والا نہیں بڑھیا نے کہا یقیناً یہ فنا کا گھر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بدنوں کے لیے کچھ اوقات ایسے بھی بنائے ہیں جو اس کی طرف سے اپنی جان پر صدقہ کرنے کے ہیں لہذا اس میں سے تم وہ کچھ حاصل کر سکتی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے لڑکی نے کہا آپ نے سچ کہا لیکن اللہ زوجل کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے نفوس نفوس اطمینان میں ہے اور وہ عبادت پر صبر کرنے پر اس اس لیے راضی ہو گئے ہیں کہ انہیں بہت بڑا مرتبہ نصیب ہو جائے ولہ ولہ میں تو آج سے پہلے آپ کے بارے میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ مجھ کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پاکیزہ اعمال اختیار کر کے اس کا مقرر بنانے میں مزید حرص دلائیں گی لیکن آپ تو بالکل بدل گئی ہیں بڑھیا نے لڑکے کا حال دوبارہ بیان کیا لڑکی نے جواب دیا اسے میری طرف سے کہنا کہ اے بھائی میں نے اپنے آپ کو ایسے مالک کے ہاں ہبا کر دیا ہے کہ جو سب کہ جو سب بڑے بڑے انعام و اکرام کرنے والوں سے یقیناً بڑا ہے اور جو بندہ سب سے کٹ کر اس کا ہور ہو رہے اور اس کی عبادت و اختیار کرے وہ اس کا مددگار ہے لہذا اب حبہ ہو جانے کے بعد واپسی کی کوئی سبیل نہیں اب تم محبت کے ساتھ اپنے اللہ کا وسیلہ پکڑ اور جتنے گناہ کر کے اپنے لیے آ آگے روانہ کر چکے ہو ان کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے آجزی اور زاری کرو یہ پہلا موقع ہے جو تجھے جو تجھ پر اللہ سے سوال کرنا لازم ہے اور میرے سامنے بھی یہ پہلا موقع ہے کہ میں تجھے نصیحت کروں اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کم کر دے گا اور تجھے قلب کی شہوت اور سینوں کے خیالات سے آزادی نصیب ہوگی کیونکہ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گناہوں اور معافی مانگنے کو بھول جائے اور دنیاوی خواہشات پوری ہونے کی دعا کرنے لگے اے بھائی خود کو گناہوں کی کھائیوں سے بچا اور اللہ و جل کے فضل سے مایوس نہ ہو اگر وہ تجھے صرف اپنا بننے والا دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے اور مجھے ملا دے جو کچھ میں نے تجھے نصیحت کی ہے اسے اپنے دل میں بٹھا لے آئندہ مجھے اس بارے میں گفتگو نہ کرنا میں تجھے کوئی جواب نہ دوں گی اب وہ بڑھیا اٹھ کھڑی ہوئی اور نوجوان کو سارا ماجرا کہہ سنایا اور نوجوان کو سارا ماجرا کہہ سنایا لڑکا یہ سب سن کر بہت رویا بڑھیا نے کہا بیٹا میں نے کسی عورت کو اس لڑکی کی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے دل میں بساتے ہوئے نہیں دیکھا اب تم وہی کرو جس کا اس نے تم کو مشورہ دیا ہے واللہ اس نے نصیحت میں کوئی کثر نہیں چھوڑی اب تم خود کو ہلاکت کے کاموں میں مت ڈالو ورنہ اس وقت شرمندگی اٹھاؤ گے جس وقت شرمندگی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اگر میں کوئی ایسا حلیہ جانتی ہلا جانتی کہ جس سے تیرا کام بن جاتا تو ضرور اختیار کرتی لیکن میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے اپنے رب کو بسا رکھا ہے اب اسے دنیا کی زینت کی طرف کوئی نہیں پھیر سکتا اس پر وہ نوجوان پھر رونے لگا اور بولا جس کی طرف اسے اس دعوت دی ہے میں وہ سب کیسے کر سکتا ہوں اور معلوم نہیں کہ وہ آخرت کہ وہ آخری وقت کب آئے گا جب ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے پھر اس کا درد محبت مزید تیز ہو گیا بڑھیا نے اس کے معاملے کو چھپائے رکھا وہ نوجوان ایک کمرے میں مقید ہو گیا حتیٰ کہ اس کا وہیں دم نکل گیا کاش واقعے میں مذکور لڑکی کے جواب سے ہماری وہ بے لگام مسلمان بہنیں درس عبرت حاصل کریں کہ جو بے کہ جو جان بوجھ کر لڑکوں کو اپنے پیچھے لگا کر سامان لذت جمع کرنے کی کوشش میں مسلسل گناہ کبیرہ کی مرتب مرتکب ہوتی رہتی ہیں اس کا تیسرا نقصان پڑھائی سے دل اچٹ ہونے کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جب ذہن ہر وقت مطلوبہ شخصیت کے قرب کے اصول اور اسے اپنی ذات سے متاثر کرنے کی منصوبہ بندی میں مشغول ہو تو پڑھائی پر اس کا منفی اثر مرتب ہونا ایک لازمی امر ہے نتیجتاً جو پہلے پڑھائی میں بہترین سمجھے جاتے تھے اسی نفسانی کام میں مشغولیت کے بعد اپنی کلاس میں پڑھائی کے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں سارا سارا سال ان چکروں میں ضائع کرنے کے بعد امتحانات کے ایام میں ان کی پریشانی قابل دید و باعث و عبرت و نصیحت ہوتی ہے اور پڑھائی میں ناکام رہنے والے کے دنیاوی مستقبل پر اس کا کتنا برا اثر پڑے گا اس کا اندازہ لگانا کم از کم زیش اور حضرات کے لیے بالکل دشوار نہیں اس کا پانچواں نقصان کثیر گناہوں میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس کام میں پھنس جانے کے بعد خود کو بے شمار دیگر گناہوں سے بچانا تقریبا ناممکن ہو جاتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے مزید افراد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں مثلاً مثلا اکثر اوقات بے پردہ باہر نکل کر دعوت نظارہ فراہم کرنے والی خواتین کی نگاہ کرم کے ایک سے زائد امیدوار پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی جان بوجھ کر پیدا کیے جاتے ہیں خصوصاً کالج اور یونیورسٹی کے ماحول میں یہ نظارے عام دیکھے جا سکتے ہیں ایسے حالات میں کسی ایک حضرت کا باقی حضرات پر غالب آنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے نتیجتاً محترمہ کی نگاہوں سے دوسروں کو گرانے کے لیے قرب کا متمنا عاشق دوسرے کے ایسے راز اور ذاتی کمزوریوں کی جستجو کرتا ہے کہ جنہیں ظاہر کر کے اس کی عزت کو پامال اور دوسروں کی نگاہوں میں حقیر ثابت کرنے کا سامان کیا جا سکتا ہے لہذا مخالفین کے مذکورہ قسم کے کمزور پہلو ہاتھ میں آتے ہی سب میں عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر کوئی کمزور پہلو ہاتھ نہ آ سکے تو خود سخت الزامات کے ذریعے ہی ذکر کردہ مکرو و مقصد حاصل کرنے کی غیر اخلاقی کوشش کی کوشش غیر اخلاقی کوشش جاری رہتی ہے اور اسی طرح ایک مقصد نفسانی میں اصول کا وسیع دروازہ کھل جاتا ہے پھر بسا اوقات مطلوبہ شخصیت کا میلان کسی اور جانب ہوتا ہے ایسی صورت میں محبت کرنے والے کو اپنے مطلوبہ مقصود سے دستبردار ہو کر دوسرے کے لیے راستہ چھوڑ دینا ایک مشکل ترین امر محسوس ہوتا ہے نتیجتاً ان کے دل میں اس اس شخص کے لیے سخت بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے اور یہ حسد اس وقت اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ جب دوسرا دعوے دار اس شخص کی نسبت بہ نسبت قدرتی اعتبار سے زیادہ حسین و جمیل و دیگر اور صاف حمیدہ کا مالک ہو کیونکہ اس صورت میں محروب رہ جانے کا یقین غالب ہو جاتا ہے اور پھر کبھی بھی بھی اور پھر کبھی بھی یہ کینہ و حسد ایسے حضرات کو شدید نقصان پہنچانے اور قتل و غارت میں مبتلا ہونے کی راہ دکھا دیتا ہے جیسا کہ عام مشاہدہ کیا جا سکتا ہے گزشتہ دنوں اخبار میں شائع ہونے والی یہ خبریں ملاحظہ فرمائیں گوال منڈی لاہور کے علاقے میں مین بازار میں لڑکی کے عاشق نے اس کے ہونے والے شور کو چھڑیوں کے بہتر پہ وار کر کے شدید زخمی کر دیا زخمی کی اگلے روز شادی تھی بتایا گیا ہے کہ مین بازار منڈی کے محمد اشرف کے بیٹے شکیل کی شادی فروز والا میں طے پائی تاہم اس کا ایک رشتہ دار نوجوان لطیف عرف مانی اس کی ہونے والی بیوی کا عاشق تھا گزشتہ روز شکیل گھر سے باہر نکلا تو گلی میں چھپے لطیف عرف مانی نے اسے چھڑیاں مار دیں نیز چونکہ محترمہ یا محترم کی نگاہوں میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہی مقصود زندگی بن چکا ہوتا ہے لہذا ایسے حضرات کو یہ پرواہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ ان گناہوں کی آخرت میں کیا سزا مقرر کی گئی ہے اس گروہ کو درج ذیل عدیث مبارکہ یاد رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے قبر میں عذاب عموماً تین چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا غیبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں ایسے مقام سے گزرا کہ جہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پہلوؤں پر سے گوشت کاٹ کر کھایا جا رہا تھا کہ یہ اسی طرح کھا جس طرح تو اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ لوگ حبت اور عیب جوئی کرنے والے ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسد سے دور رہو کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یوں ہی اس کام میں مشغول افراد کو و و بدنگاہی مول لینا پڑتا ہے کیونکہ اس گہری دلدل میں پھنسنے کی ابتدا عموماً نگاہ کو آزاد چھوڑ دینے کی بنا پر ہی ہوتی ہے اور ایک اور ایک بار اس جال میں پھنسنے کے بعد اپنی نگاہ کی حفاظت کا تصور ایک خواب کے علاوہ اور کچھ نہیں نتیجتاً انسان مسلسل بدنگاہی کا شکار ہوتا رہتا ہے جس کی بنا پر اس کے نامہ اعمال میں نہ صرف گناہوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے بلکہ بعد اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری سزا کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا حرام اشیاء کو دیکھنا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی غیر محرم پر ایک بار غیر ارادی طور پر نظر پڑنے کے بعد اسے ارادتاً دوبارہ نہ دے کیونکہ یہ زہر آلود تیر ہے جو دل میں شہوت کو بھڑکا دے گا نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے شان ہے مومن کا عورت کے محسن کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور مرویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ عز و جل دیکھنے اور دکھانے والی دونوں پر لانت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص نامیرم عورت کے محسن پر شہوت کی نگاہ ڈالے تو برد قیامت اس کی آنکھ میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا بعد بعد بزرگان دین سے منقول ہے کہ نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتی ہے یہ کول بھی حد قابل غور ہے حضرت ابو قاسم جنید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اپنی نگاہ کو اللہ وجل کی محبت میں مصروف رکھو یعنی اس سے فقط وہی چیزیں دیکھو جو اللہ وجل کی رضا کے اصول کا سبب بنے جس آنکھ کے ذریعے تم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے اسے غیر اللہ کی طرف سے بند کر دو ورنہ اللہ وجل کی نظروں سے گر جاؤ گے نیز حض نیز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا یعنی حرام چیزوں کے دیکھنے سے اسے نہ روکا تو اس کے غم طویل ہوں گے اور حضرت علا بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ عورت کی چادر پر بھی مت ڈالو کیونکہ ایسی نگاہ بھی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی بے حد مؤثر ہے ابو عمر بن البان کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے رہبہ بازار میں گیا تو مجھے ایک جنازہ نظر آیا میں شرکت کی نیت سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا نماز و دفن کے بعد میری نگاہ بلا ارادہ ایک حسین عورت کے چہرے پر پڑ گئی میں نے دیکھا میں نے آنکھیں بند کر لیں اور للہ و علیہ راجیون کہا استغفار پڑا اور اپنے گھر لوٹایا مجھے دیکھ کر میری ایک بڑی خادمہ نے کہا اے اکا یہ آج آپ کا رنگ اتنا کالا کیوں پڑ گیا ہے میں نے جلدی سے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو واقعی چہرے پر سیاہی نمایاں تھی اس کے اسباب پر قرت فکر شروع کیا تو اچانک مجھے اپنے غیر ارادی طور پر کی گئی بدنگاہی یاد آ گئی چنانچہ خلوت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی پھر اپنے شیخ حضرت جنید کی زیارت کی قصد سے بغداد کی جانب روانہ ہوا جب وہاں پہنچ کر آپ کے حجرہ مبارک کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے اندر سے ہی فرمایا اے ابو عمر آ جاؤ تم گناہ تو رہبہ بازار میں کرتے ہو اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈنے بغداد میں آتے ہو یاد رہے کہ بلا ارادہ نظر باغ میں حدیث اگرچہ گناہ نہیں لیکن بزرگہ کا اسے اپنی غلطی شمار کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فوری سزا کا ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقربین خوف خدا وجل کے باعث اپنی معمولی سی غفلت کو بھی قابل گریف شمار کر فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بدنوں کو فوراً تنبی فرما کر خطاؤں سے محفوظ و معمون رکھتا ہے اسی طرح جب آدمی جن سے مخالف کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے بعد ایسے گناہ بھی کروا لیتا ہے کہ جن میں مبتلا ہونے کے بارے میں اس نے گزشتہ زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا مثلا اکثر بات ابتدائی محبت و عشق میں فرقین کو اپنے اس عمل میں بہاد اخلاص نظر آتا ہے چنانچہ اسے پاکیزہ محبت کا نام دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی ہمدرد کی جانب سے اس کے منفی اثرات کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو جواب دیا جاتا ہے کہ واللہ ہمارا کسی قسم کی برائی کا ارادہ نہیں ہے ہم تو اس معاملے میں بالکل سنجیدہ اور صاف ذہن رکھنے والے ہیں لیکن پاکیزگی کا یہ تصور در حقیقت شیطان کی طرف دکھائے گئے جھوٹے خوابوں کا نتیجہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے بعد جب فاصلے سمٹنا شروع ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ شریعت میں قابل نفرت کاموں میں مشغولیت بڑھتی چلی جاتی ہے خصوصاً جب کم عمری بے روزگاری یا دیگر غیر شادی شدہ بھائی بہنوں کی موجودگی یا برادری و ذات و قوم کے مختلف ہونے یا غربت یا کسی پیشے سے وابستگی کے باعث شادی پر قدرت مشکل دکھائی دیتی ہے اس سلسلے میں کسی دیاتی نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی سے محبت کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا اس نے جواب دیا محبت ایک پودا ہے اس کا بیج دیکھنا اس کا پانی بار بار دیکھنا اس کی پرورش ملاقاتیں اس کی کمی علیحدگی اور اس کا نتیجہ گناہ اللہ دل کی نافرمانی اور جنون ہے یوں ہی حضرت لکمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے ڈراتا ہوں اس لیے کہ ہر نفس کی خواہش و شہوت ہوتی ہے اگر تو نے اس کی شہوت پوری کر دی تو یہ سرکشی کرے گا اور اس کے علاوہ مزید چاہے گا اس لیے کہ دل میں شہوت و خواہش اس طرح چھپی رہتی ہے جیسے آگ پتھر میں کہ جب اس پر ضرب لگائیں تو آگ کا شولہ نکلتا ہے اور اگر چھوڑ دیں تو آگ چھپ جاتی ہے ایک شاعر اسی بات کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے یعنی جب تو نفس کی ہر دعوت کو قبول کر لے گا تو یہ تجھے سخت حرام و برے کام کی طرف بلائے گا ایک اور شاعر کہتا ہے یعنی اگر تو خواہش کی نافرمانی نہ کرے گا تو یہ تجھے ہر اس کام کی طرف لے جائے گی جس پر تجھے کو اعتراض ہوگا ایک شاعر بہت عمدہ بات کہتا ہے ترجمہ یعنی اس کی رائے بالکل درست رہی کہ جس نے عقل سے ہر معاملے میں مشورہ کیا اور اس نے دیکھ لیا کہ جب خواہش پختہ ہو جائے تو وہ برے نتائج اور عذاب کی طرف دعوت دیتی ہے شیطان کس طرح اخلاص نیت سے دور کر کے غیر محسوس طریقے سے جانب گناہ کر دینا دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا سمان کرتا ہے اس کی ایک جھلک درج ذیل عبرت انگیز واقعے میں ملاحظہ کیجیے چنانچہ حضرت وہاں بن ممبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بن اسرائیل میں ایک عابد اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے زیادہ عبادت گزار تھا ایک مرتبہ ان پر دشمن نے حملہ کر دیا وہاں تین بھائی وہاں تین بھائی اپنی ایک کماری بہن کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا تو سوال پیدا ہوا کہ بہن کو کس قابل بھروسے کی حفاظت میں چھوڑا جائے ان کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ اسے مذکورہ عبد کے پاس پاس چھوڑنے میں حرج نہیں حرج نہیں چنانچہ انہوں نے اپنی بہن کو رکھنے کے لیے عابد کی خدمت میں درخواست پیش کی عابد نے اس سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں پناہ طلب کرنے لگا مگر ان بھائیوں کے فہیمہ اسرار پر بہرحال عابد کو ان کی بات ماننا پڑی لیکن اس نے کہا میں اسے اپنے ساتھ تو نہیں رکھ سکتا ہاں میرے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر خالی ہے اس میں ٹھہرا دو میں ہر ممکن دیکھ بھال کرتا رہوں گا چنانچہ وہ تینوں لڑکی چنانچہ وہ تینوں لڑکی کو اس گھر میں چھوڑ کر چلے گئے یہ لڑکی ایک عرصہ تک آبد کے پڑوس میں رہی آبد سامنے ہونے سے بچنے کے لیے اپنے عبادت خانے کے دروازے پر کھانا لٹکا کر اتار دیتا پھر کسی طرح لڑکی کو چلا کرتا اور وہ کھانا اٹھا کر لے جاتی کچھ عرصے کے بعد شیطان نے اس کے دل میں نرمی کا جذبہ بیدار کرتے ہوئے مشورتاً کہا کم از کم دن میں تو اس کے دروازے تک جا کر کھانا دے آیا کر کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو کھانا لے جاتے دیکھ کر کوئی اس پر عاشق ہو جائے ویسے بھی اس میں زیادہ ثواب ہے ویسے بھی اس میں زیادہ ثواب ہے عبد نے اس کا مشورہ قبول کر لیا چنانچہ اب وہ لڑکی کے دروازے تک کھانا پہنچانے لگا لیکن اس قسم کی بات چیت نہ کرتا تھا لیکن اس قسم کی بات چیت نہ کرتا تھا کچھ عرصے گزرنے کے بعد شیطان پھر اس کے پاس آیا اور بظاہر نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے کہا اگر تو اس کے گھر کے اندر جا کر کھانا رکھ آیا کرے تو تیرے لیے اور زیادہ ثواب ہوگا چنانچہ اب وہ گھر کے اندر کھانا رکھنے لگا پھر کچھ عرصہ بعد شیطان نے اسے کہا اگر تم اس سے کچھ باتیں بھی کر لے تو یقیناً اسے سکون ملے گا اکیلے رہ رہ کر بیچاری پریشان ہو گئی ہوگی اس مشورے پر اس مشورے پر بھی عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ کچھ عرصے اس سے باتیں کرتا رہا اور اب کبھی کبھار عبادت خانے سے اس کی طرف جھانک بھی لیا کرتا غرض اس طرح شیطان مختلف اوقات میں اس کے پاس آتا رہا اور اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا رہا مثلا کاش تو اپنے عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ اپنے دروازے پر بیٹھ کر باتیں کریں تو زیادہ انسیت کا سباب ہوتا جب یہ بھی مان لیا تو کہا اگر اس کے دروازے کے پاس جا کر باتیں کرے تو اسے سامنے نہ آنا پڑے گا جب یہ بھی مان لیا تو جب یہ بھی مان لیا گیا تو کہا اگر تو گھر کے اندر جا کر گفتگو کرے تو اور بھی اچھا ہے تاکہ اس سے چہرہ بھی باہر نہ نکلنا پڑے تاکہ اس سے چہرہ بھی باہر نہ نکالنا پڑے جب عابد نے اس ترغیب کو بھی بآسانی قبول کر لیا تو اب شیطان نے اس پر بڑا وار کیا اور اس کے دل میں لڑکی کے حسن و جمال اور زیب و زینت کا بار بار خیال ڈالنے لگا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو گیا جس کے باعث وہ حاملہ ہو گئی اور پھر اس سے بچہ بھی پیدا ہو گیا اب شیطان پھر عابد کے پاس آیا اور اس کے دل میں خوف پیدا کرتے ہوئے بولا تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور انہیں تیرے کارنامے کا پتہ چلے گا تو وہ تجھے زلیل و رسوا نہ کریں گے بے وقوف اس سے پہلے کہ وہ تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑیں فوراً اس بچے کو قتل کر دے رہی لڑکی تو یقیناً یہ خوف ہے وہ بدنامی کے باعث اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتا سکے گی لہذا اسے چھوڑ دے اس وسوسے کی بنا پر عابد زبردست خوف زدہ ہو گیا اور اس نے اخروی انجام کی بنا اخروی انجام کی پرواہ کیے بغیر بچے کو قتل کر دیا جب اس کام سے فارغ ہو گیا تو شیطان کچھ ہی دن بعد دوبارہ آمجود ہوا اور بولا کیا تیرا گمان ہے کہ جو کارنامہ تو نے سر انجام دیا ہے لڑکی اسے اپنے بھائیوں کو نہ بتائے گی ضرور ضرور بتائے گی اب اس مصیبت سے نجات کی فقط یہی صورت ہے کہ تو اسے بھی جان سے مار دے عابد مجید گھبرا گیا اور اس نے شکاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بھی قتل کر کے مقتول بچے کے ہمراہ مکان کے سین میں دفن کر دیا اور حسب سابقہ اپنی خانقاہ میں مصروف عبادت ہو گیا تھوڑے عرصے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے تو عابد نے مصنوعی غم کا اظہار کرتے ہوئے جھوٹی کہانی سناتے ان کی بہن کے مرنے کی اطلاع دی اور تعزیت کرتے ہوئے دویا جملے کہے ان لوگوں نے اس کی عبادت اور بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے یقین کر لیا پھر یہ انہیں لڑکی کی قبر پر لے گئے تمام بھائی غم و ملال میں مبتلا ایک دن اس کی قبر پر رہے اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گیا اس رات جب یہ تینوں بھائی سوئے تو شیطان ان کے خواب میں آیا اور انہیں بتایا کہ عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے اس نے تمہاری بہن کے ساتھ حقیقتاً ایسا ایسا کیا ہے اور ایسے اور اس سے فلان فلان جگہ دفن کیا ہوا ہے جب ان کی آنکھ کھلی اور ایک دوسرے کے سامنے آئے تو سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا بڑے بھائی نے کہا مجھے تو یہ کوئی جھوٹا خواب معلوم ہوتا ہے بھلا وہ عبادت گزارا سا کیسے کر سکتا ہے اس پر توجہ نہ کرو لیکن چھوٹے بھائی نے کہا میں تو ضرور اس مقام پر جاؤں گا اور خواب کی تصدیق یا تقزیب کروں گا اس کے پختہ ارادے کو دیکھتے ہوئے بقیہ دونوں بھائی بھی ساتھ ہو لیے جب قبر کھودی تو شیطان کی دی ہوئی خبر کے مطابق اس میں بہن اور بچے کی لاش موجود تھی وہ فوراً گیا اور آبد پر سختی کی تو اس نے بھی مجبوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا مقدمہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور آبد کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا جب اسے سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو شیطان پھر آ پہنچا اور عبد سے بولا میں تیرا وہی میں تیرا وہی ساتھی ہوں کہ جس نے تجھے اس اس تمام فتنے میں مبتلا کروایا اگر آج تو میری بات مان کر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے تو میں تجھے اس مصیبت سے نجات دلوا سکتا ہوں عبد نے اپنی بدبختی پر آخری مہر لگاتے ہوئے صرف دنیاوی عذاب سے نجات کی خاطر اللہ زوجل کا انکار کر دیا جیسے اس سے یہ کفر سرزد ہوا شیطان اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان سے فرار ہو گیا اور اس عابد کو حالت کفر میں ہی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اگر اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کی توفیق حاصل نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں دنیا میں بدنامی کے ساتھ ساتھ اخروی عذاب کا سامنا بھی ممکن ہے جیسا کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے کہا ہمارے ساتھ چلیے میں ان کے ساتھ چلا وہ مجھ کو ایک مقام مقدس میں لے آئے وہاں ہم نے ایک تنور دیکھا جس میں سے شور و غاقہ کی آوازیں آ رہی تھیں ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ برہانہ مرد عورت تھے نیچے سے ان کی طرف شعلے لپکتے تھے جب آگ ان کے قریب ہوتی تو وہ شور و غاقہ کرنا شروع کر دیتے میں نے پوچھا یہ کون ہیں عرض کی گئی یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں اور حضرت عطا خرسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو کے سات دروازے ہیں سب سے زیادہ غمناک اندوناک گرم اور بدبودار انسانیوں کا دروازہ ہوگا جنہوں نے جان بوجھ کر زنا کا ارتکاب کیا تھا یوں ہی اس چکر میں کبھی کبھی قتل و غارت تک نوبت پہنچ پت پہنچ جاتی ہے کیونکہ جب یہ نفسانی کھیل شروع ہوتا ہے تو کبھی اس کے کردار لڑکی کے رشتہ داروں کی صورت میں آش کے نامدار کو قید حیات سے رہائی دلاتے نظر آتے ہیں تو کبھی یہ ناکام محبت خود اپنی راہ میں رکاوٹ بننے والے حضرات کو راہ آخرت دکھا کر راستے کی صفائی یا ذاتی انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتا دکھائی دیتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک فریق کی بے وفائی دوسرے فریق کے ہاتھوں مروا کر ڈرامے کا اختتام کروا دے کرواتی دکھائی دیتی ہے جیسا کہ اس معاشرے میں بہ آسانی و بکثرت دیکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں اخبارات کی چاند خبریں ملاحظہ فرمائیں ناجائز تعلقات قائم کرنے پر نوجوان کو درخت سے باندھ کر مار ڈالا بتایا گیا ہے کہ ناروال کے گاؤں اولک پنڈی میں بائیس سالہ محمد امین کے اپنے کزن محمد انور کی بیٹی سے ناجائز تعلقات تھے جس کا لڑکی کے گھر والوں کو رنج تھا گزشتہ روز انور نے محمد امین کو گھر سے باہر بلایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ہم اپنی لڑکی کا تمہارے ساتھ نکاح پڑھانے کو تیار ہیں اس جانسے کے ساتھ امین کو دوسرے گاؤں لے جایا گیا جہاں انور نے اپنے رشتہ داروں اسلم اشرف اور امجد وغیرہ کی مدد سے امین کو درخت سے باندھ کر ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیا ٹاؤن شپ میں نوجوان نے اپنی سولہ سالہ بہن کو بد چلنے کی بنا پر گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا بتایا گیا ہے کہ ٹاؤن شپ کے پلاٹ نمبر اے پچیس میں رہائش پذیر ایک شخص عبدالغنی کے بیٹے طارق کو اپنی سولہ سالہ بہن کو کو بی بی بد کا شعبہ تھا گزشتہ رات وہ مبینہ طور پر پر گھر دیر سے آئی جس کی بنا وہ تیش میں آ گیا اور اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا ڈوگرا کے نواحی گاؤں باٹھا میں مرد سے شادی کرنے پر محمد یوسف اور اللہ دتہ نے اپنی سگی بہن زاہدہ کو کلہاڑیوں کے بے درپے وا کر کے قتل کر دیا محمود بوٹی باغبانہ پور میں بھائی نے آشنا کے ساتھ فرار ہونے والی بہن کو پھانسی دے دی تفصیلات کے مطابق محمود بوٹی کی رہائش نوجوان شابانہ بارہ روز قبل اپنے آشنا آصف کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی لڑکی کے گھر والوں نے پنچایتی طریقے سے اسے واپسی بلایا اسلم کے بیٹے پرویز عرف بچہ کو شابانہ کے گھر سے بھاگنے کا بے حد رنج تھا گزشتہ روز بہن بھائی میں اس بات پر تلخ کلامی بھی ہو گئی جس پر پرویز نے گلے میں پھندا ڈال کر اسے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا راؤ خان والا میں دس سال بھائی نے فائرنگ کر کے پندرہ سالہ بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا بتایا گیا ہے کہ اس کی بہن کے علاقے کے کسی نوجوان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اسی وجہ سے لوگ اسے تانہ دانی کرتے تھے وقوعے کے روز بہن بھائی اپنے والد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ بہن بھائی میں جھگڑا ہو گیا ملزم نے فائرنگ کر کے بہن کو ہلاک کر دیا شیخ پورہ کے ایک گاؤں میں بدچلنی کے شعبے میں باپ نے اپنے بیٹے کی مدد سے کلہاڑی اور لاٹھیوں سے حملہ کر کے اپنی بیٹی اور اس کے اشنا کے ٹکڑے کر دیے تفصیلات کے مطابق ملزم چین پیر کو مقتلہ اور مقتلو مقتول آصف کے نجائز تعلقات کا شعبہ تھا وقوع کے روز دونوں کو اکٹھا دیکھا دیکھ کر اپنے بیٹے کی مدد سے کلہاڑی اور لاٹھیوں کے گر کے وار کر کے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا شیخ پورہ کے نواح گاؤں کا لودڑا میں نوجوان شمون مسیح نے جان بچانے کی خاطر محبوبہ کو قتل کر دیا بتایا گیا ہے کہ اس نوجوان کے اپنے ہمسائے کی بیٹی سے ناجائز تعلقات تھے گزشتہ رات شمون سے ملنے گیا لیکن رات کو ڈھائی بجے کا بھائی آ پہنچا ان دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر اس نے شور مچا دیا جس پر جس پر اس کا باپ ماں اور دیگر بہن بھائی بھی اکٹھے ہو گیا انہوں نے شمون کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے فائرنگ کر دی جس سے گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئی گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کرنے والی خاون سمیت بھائی اور چاچا کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی مقتولہ چھ ماہ کی حملہ تھی بتایا گیا ہے کہ گاؤں مرالی والا کے محمد افضل کی بہن ربینہ نے ڈھائی سال قبل گھر سے بھاگ کر اپنے اشناک خوشی محمد سے کورٹ میرج کر لی تھی میاں بیوی دوسرے گاؤں میں جا کر بس گئے تھے چھ ماہ قبل دوبارہ گاؤں میں آ گیا اس بات کا محمد افضل کے خاندان کو بہت دکھ تھا لوگ انہیں تانے دیتے جس پر گزشتہ شام محمد افضل اور اس کے چاچا وارث نے ربینہ کے گھر پر حملہ کر دیا اور خنجروں کے وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور لاشوں پر گولیاں بھی برساتے رہے مرالیہ میں ناجائز تعلقات سے منع کرنے پر نوجوان نے خنجر کے وار کر کے بڑے بھائی کو قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق اس نوجوان کے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات تھے جس پر اس کے باپ محبوب سائن نے اسے منع کیا تو اس نے اپنے باپ پر خنجر سے حملہ کر دیا اس کے بھائی اس کے بڑے بھائی نے باپ کو بچانے کی کوشش کی تو ملزم نے اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیا جبکہ محبوب سائیں زخمی ہو گیا اسے ہسپتال داخل کروا دیا گیا کہنا میں ایک شخص نے اپنی جوان سال بھانجی کو محبوب کے خلاف بیان نہ دینے پر بجلی کے کرنٹ لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا بیانات کے مطابق امانت علی کی بیٹی روبینہ دو ماہ قبل باپ کے ملازم محمد اقبال کے ساتھ بھاگ گئی جسے جسے چاند روز قبل پولیس نے برامت کیا تو لڑکی گھر جانے کی بجائے دارالعمان چلی گئی جسے بعد عذاب سمجھاس بجھا کر گھر لے آیا گزشتہ رات اس کا افسالہ محمد بوٹا گھر پر آیا اور بھانجی کو عدالت کے روز روبرو اقبال کے خلاف بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا رات گیا اچانک روبینہ کی چیخ چلانے کی آوازیں آئیں باپ جلدی سے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ماموں بھانجی کو بجلی کے ننگے تاروں سے کرانٹ لگا رہا تھا باپ نے بیٹی کی جان بچانے کے لیے تبھی امداد کی کوشش کی مگر وہ جامرانہ نہ ہو سکی جنوبی چھاؤنی لاہور کے علاقے نشاط کالونی میں گزشتہ روز پنجابی نوجوان سے پسند کی شادی کرنے پر پٹھان نے اپنے داماد اور بیٹی کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا بتایا گیا ہے کہ نور محمد خان کی اٹھارہ سالہ بیٹی نے چوبیس سالہ نصیر احمد کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی روح پوش ہو گیا مگر بعد نور محمد نے بیٹی کی محبت میں انہیں معاف کر دیا اور دونوں کو اپنے گھر لے آیا مگر اس کے قبیلے والوں نے اسے تانے دینے شروع کر دیے جس پر اس نے گزشتہ روز بیٹی اور دماد دونوں کے دونوں کو فائر کر کے قتل کر دیا اور خود فرار ہو گیا مقتولہ دو ماہ کی حملہ تھی اس سلسلے تاریخ میں بہت سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیں مزاحمن اور امی البنین دونوں بچپن میں اکٹھے پروان چڑھے تھے اور ایک دوسرے سے شدید محبت رکھتے تھے جامع امی البنین جوان ہوئی تو اسے پردہ کروا دیا گیا ایک دوسرے کو دیکھنے سے محروم ہو جانے کی وجہ سے دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی جب شام کے بادشاہ ولید بن عبد المالک نے حج کیا تو اسے عمر البنین کے حسن و جمال کی رہنائیوں اور بہترین ادب و اخلاق کے حامل ہونے کی خبر پہنچی متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھیجا اس کے گھر والوں نے قبول کرتے ہوئے شادی کر دی اور بادشاہ اسے اپنے ساتھ شام لے گیا اس صدمے سے وضاح کی عقل ماری گئی اور یہ اس کے غم میں روز بروز کھلتا گیا اور آخر کار جب فراق برداشت کرنا ناقابل برداشت ہو گیا تو یہ سفر طے کر کے ملک شام پہنچا اور کسی ہیلے سے محل میں داخل ہونے کے لیے اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا ایک دن اس نے ایک لونڈی کو محل میں جاتے دیکھا تو پہلے اس سے کچھ انس پیدا کیا پھر پوچھا تم امی البنین کو جانتی ہو لونڈی نے کہا تم میری مالکن کے بارے میں پوچھ رہے ہو اس نے کہا ہاں وہ میری چاچا زاد ہے اگر تم اس سے میرے بارے میں اطلاع کر دو تو وہ بہت خوش ہوگی لونڈی نے ام البنین کو اطلاع کر دی اس نے کہا تو تباہ ہو جائے کیا وہ ابھی زندہ ہے اس نے کہا ہاں ام البنین نے کہا اچھا اس سے کہو کہ تم اپنی جگہ پر رہو جب تک میرا قاصد تمہارے پاس نہ آ جائے میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کرتی ہوں لونڈی نے یہ پیغام وضاح تک پہنچا دیا کچھ عرصہ بعد اس نے ہلا کر کے وضاح کو اپنے پاس بلوا لیا اور ایک صندوق میں سوراخ کروا کر اس سے اس میں بند کر دیا جب خطرہ ٹل گیا جب خطرہ ٹل جاتا تو اسے باہر نکال کر اس سے باتیں کرتی اور جب جاسوسی کا خوف ہوتا تو دوبارہ بند کر دیتی ایک مرتبہ ولید کو ایک قیمتی جوہر تحفے میں پیش کیا گیا اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ یہ جو جوہر ام البنین کے پاس لے جاؤ ایک مرتبہ ولید کو ایک قیمتی جوہر تحفے میں پیش کیا گیا اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ یہ جوہر اپنے ام البنین کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہ امیر المومنین کو ہدیہ کیا گیا ہے جب نوکر وہاں پہنچا تو بغیر اجازت آگے بڑھ گیا اس نے وضاح کو ام بنین کے پاس بیٹھا دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گیا لیکن امیل بنین نے اسے نہ دیکھ سکی آہٹ محسوس کر کے اس نے وضاح کو صندوق میں چھپا دیا خادم نے امیر المومنین کا پیغام پہنچایا کر درخواست کی کہ یہ جوہر اسے طا کر دیا جائے امیر بنین نے کہا تجھے کیوں دوں تو اس کا کیا کرے گا خادمہ خادم وہاں سے چلا تو سخت غصے میں تھا چنانچہ تمام معاملہ بادشاہ کو بتا دیا ولید نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے عرض کی آپ خود جا کر دیکھ لیں فلاں فلاں صندوق میں وہ شخص چھپا ہوگا یہ سن کر ولید تیزی کے ساتھ امی البنین کے پاس پہنچا وہاں اس نے کئی صندوق رکھے دیکھے وہ اس صندوق پر جا کر بیٹھ گیا جس کی نشانی غلام نے بیان کی تھی اور بولا ام البنین یہ صندوق مجھے ہدیہ کر دو اس نے کہا امیر المومنین یہ سب اور میں آپ ہی کے تو ہیں ولید نے کہا نہیں مجھے تو بس یہی صندوق چاہیے اس نے عرض کی ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے اس نے صندوق اٹھوا لیا اور ایک کنواں تیار کر کنواں اتنا گہرا کھدوایا کہ پانی نکل آیا جب کنواں مکمل ہو چکا تو اس نے اپنا منہ صندوق کے پاس لے جا کر کہا اے صندوق ہمیں تمہارے بارے میں کوئی خبر کوئی خبر پہنچی ہے اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہاری خبر کو دفن کر کے تیرے بعد والوں کو سبق سکھاتے ہیں اور اگر وہ خبر جھوٹی ہے تو لکڑی کے کسی صندوق کو دفن کرنے کا ہمیں کوئی گناہ نہیں پھر اس کے حکم پر صندوق کنویں میں پھینک دیا گیا اور اطلاع دینے والے خادم کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن زندہ دفن کر دیا جب کنواں بند کروا کر محل واپس پہنچا تو امیل بنین کو روتے ہوئے پایا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ایک دن منہ کے بل گری مردہ حالت میں پائی گئی حضرت شبی بیان کرتے ہیں کہ لکمان بن آد جس نے سات صدیاں پائی تھیں عورتوں کے عشق میں مبتلا رہا کرتا تھا وہ جس بھی عورت سے نکاح کرتا اس کی عزت کے معاملے میں خیانت کرتی تھی وہ اس کی عزت کے معاملے میں خیانت کرتی تھی یہاں تک کہ اس نے ایسی کم سن لڑکیوں سے نکاح کیا کہ جس نے مردوں سے شناسائی نہ کی تھی اس نے اس کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر بنوایا اور پھر زنجیر کی سیڑھی بنوائی اور اسی کے ذریعے اس کے پاس چڑھ کر جاتا اور اترتا تھا یہاں تک کہ املکا قوم کا ایک طاقتور جوان اس لڑکی تک پہنچ گیا اور وہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی وہ نوجوان واپس اپنے بھائیوں کے پاس آیا اور کہا واللہ میں تمہیں ایک جنگ میں پھنسانا چاہتا ہوں تم میرا ساتھ دو انہوں نے معاملہ پوچھا اس نے کہا کہ لکمان بن آد کی بیوی مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہم اس تک تیرے پہنچنے کا کیا حلیہ ہلا کر سکتے ہیں اس نے کہا کہ تم اپنی تلواروں کو جمع کرو پھر مجھے ان کے درمیان رکھ کر ایک بڑا سا گٹھڑ بنا دو اس کے بعد لکمان کے پاس جا کر کہو کہ ہم سفر کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ یہ تلواریں بطور امانت اپنے پاس رکھ لے انہوں نے حسب ترکیب لکمان سے درخواست کی اس نے قبول کر کے تلواریں اپنے گھر کے کونے میں رکھ دیں جب اب جب اب جب بھی لکمان باہر جاتا لڑکی تلواریں کھول دیتی اور نوجوانوں سے باتیں کرتا جب محسوس ہوتا کہ لکمان آنے والا ہے تو لڑکی اسے دوبارہ چھپا دیتی اس طرح کئی دن گزر گیا آخر ایک دن اس کے بھائی آئے اور تلواریں لے کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد لکمان نے دیکھا کہ چھت کے قریب تھوک چمٹا ہوا ہے اس نے بیوی سے پوچھا یہ کس نے تھوکا ہے اس نے کہا میں نے لکمان نے کہا اچھا ذرا تھوک کے بتا جب لڑکی نے تھوکا تو اس کا تھوک وہاں تک نہ پہنچ سکا لکمان نے کہا ہائے تباہی مجھے تلواروں نے دھوکا دھوکے میں مبتلا رکھا پھر اس نے غصے میں لڑکی کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جس کے باعث اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر وہ نیچے اترا تو اس کی سرا نامی بیٹی سامنے آ گئی اس نے پوچھا ابا جان خیریت تو ہے کیا بات ہے اس نے غصے میں کہا تو بھی عورتوں میں سے ہے پھر اس کے سر کو چٹان پر دے مارا جس سے وہ بھی ہلاک ہو گئی اس وقت سے بے بے گناہ عورت کے مرنے پر عرب میں یہ کہاوت چل نکلی یعنی اس عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر جیسا گناہ سحر نے کیا ہے ابو القاسم جہنی کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک نہایت پاک دامن اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی اس کا چاچا داد بھائی اسے پسند کرتا تھا کیونکہ یہ دونوں اکٹھے پروان چڑھے تھے لیکن اس کے باپ نے اس کی شادی ایک غریب لڑکے سے کر دی اس کے چچا زاد کو اس بات کا بے حد صدمہ ہوا اور وہ اکثر و بیشتر لڑکی کے گھر چکر لگانے لگا جس کو اس کے خاوند نے بھی محسوس کر لیا چنانچہ وہ بہت احتیاط کرنے لگا ایک دن خاوند باہر گیا ہوا تھا لڑکی نے چاہا کہ کچھ ٹھنڈک حاصل کر لے چنانچہ اس نے غسل کے لیے اپنے کپڑے اتارے سونے کی انگوٹھیاں کپڑوں کے پاس ہی رکھ دیں اور غسل شروع کر دیا اتفاق نے کبے نے اس کی انگوٹھیاں اٹھائیں اور دروازے کی طرف سے باہر اٹھ گیا دروازے کے قریب وجود اس چاچا زاد کی نگاہ ان پر پڑ گئی اس نے کبے کا پیچھا کیا اور کسی طرح انگوٹھیاں حاصل کر کے خود پہن لیں اور دروازے پر آ کر اس نیت اس نیت سے بیٹھ گیا کہ لڑکی کے خاوند کی خاوند کی ان انگوٹھیوں پر نگاہ پڑ جائے اور وہ بد زن ہو کر لڑکی کو طلاق دے دے چنانچہ جب خاوند آیا تو اس نے جان بوجھ کر ہاتھ اٹھا کر سلام کیا جس کے باعث شور کی نگاہ انگوٹھیوں پر پڑ گئی اور اس نے انہیں پہچان بھی لیا جب وہ اندر گیا تو بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھا جس کے باعث اس کے دل میں زبردست بدگمانی پیدا ہو گئی اس نے دروازہ بند کر کے بغیر تحقیق کی اس لڑکی کو ذبح کر دیا اتفاقن اس کی خادمہ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا اس نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا لوگوں نے شوہر کو پکڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا نتیجے تنوں اسے بھی بیوی کے قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا بعد میں اس چچا زاد نے اصل قصہ لوگوں کو بتایا پھر یہی قتل اس کی توبہ کا سباب بنا اور وہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی یاد و عبادت میں مشغول رہا یوں ہی ایک گناہ فرقین میں یوں ہی ایک گناہ فریقین میں سے کسی ایک یا دونوں کی خودکشی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ غور کریں تو اقرار کریں گے کہ خودکشی کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ان تمام کی اصل پر غور کیا جائے تو کسی معاملے میں شدید صدمہ ہی سارے فرست نمایاں نظر آئے گا چونکہ عشق کے میں گرفتار انسان کو بھی قدم قدم پر شدید غم کا سامنا کرتا کرنا پڑتا ہے مثلا کبھی محبوب کی بے رخی کی وجہ سے کبھی سامنے والے کی مرضی کے مطابق بات نہ ماننے کی بنا پر کبھی کسی سبب سے محبوب سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونے کے کامل یقین کے باعث اور کبھی محبوب کی جانک موت کے سبب چنانچہ کمزور حوصلہ رکھنے والے حضرات ان گھموں سے لڑنے کی ہمت ہمت و مفقوط ہونے کے باعث ٹینشن سے راہ فرار ہو اور تلاش سکون کی گھر سے حرام موت کو گلے لگانا پسند کر لیتے ہیں اور اسی طرح نہ صرف معاشرے کو غلط راہ فراہم کرتے ہیں بلکہ اگر اللہ ناراض ہوا تو آخرت میں بھی انہیں ناکامی کاموں دیکھنا پڑے گا جیسا کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوہے کے ہتھیار سے خود کو ہلاک کیا تو نعرے دو میں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے خود کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا اور جو شخص زہر کے ذریعے خود کو زخمی کرے گا تو وہ نعرے دو زک ہمیں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا اور جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نعرے دو زک میں ہمیشہ ہمیشہ گرتا رہے گا اس زمن میں دو خبریں اور ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں فیروزہ والا میں شرکت پور کے نواح علاقے فیصلہ پور کلام میں ایک نوجوان جمیل احمد نے والدین کے رویے سے تانگ آ کر اور پسند کی شادی نہ کرنے پر خودکشی کر لی مضافاتی شہر غزوہ میں کم سن لڑکیوں نے اس لیے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی کے والدین نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے تھے عرب ملکوں میں والدین اپنے بچوں کی شادی خود طے کرتے ہیں لیکن مذکورہ لڑکی والدین کی مرضی سے طے ہونے والے رشتے پر راضی نہ تھی چنانچہ اس نے اپنی دو چچا زاد بہنوں کے ساتھ مل کر زہر کھا لیا جب بچی کا والد گھر لوٹا تو اس نے تینوں بچیوں کو بڑی نازک حالت میں پایا انہیں فوراً طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا ذرائع کے مطابق دیگر دو بچیوں نے میت اپنی چچا زاد بہن کی حمایت میں زہر کھایا ابو مسکین ذکر کرتے ہیں کہ قبیلہ تمیم کے ایک نوجوان کی اونٹ گم ہو گئی یہ اسے تلاش کرنے کے لیے بنی شیبان کے قبیلے میں گیا ابھی اسے ڈھونڈ نہیں رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی وہ لڑکے اس حسن میں سورج کی طرح تھے نوجوان اس وقت تک نوجوان اسی وقت اس کا عاشق ہو گیا چنانچہ جب واپس ہوا تو اپنی عقل کو کھو چکا تھا رات ہوئی تو دل میں پیدا ہونے والی آگ کا اثر کام کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھا جائے چنانچہ جی اس لڑکی کے قبیلے میں آیا دیکھا تو وہ ایک مقام پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بھائی قریب ہی سو رہے تھے یہ کسی طرح اس کے بہت قریب چلا گیا اور بولا شوق نے میرے عقل کو برباد کر دیا ہے اور میری زندگی تلخ بنا دی کیا لڑکی نے کہا تم اسی حالت میں واپس لوٹ جاؤ ورنہ میں اپنے بھائیوں کو جگا دوں گی اور وہ تجھے قتل کر دیں گے لڑکے نے کہا میں جس حالت میں مبتلا ہوں اگر اس میں تیرے بھائی مجھے مار دیں تو یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے لڑکی نے کہا کہ قتل سے بھی کوئی سخت چیز ہے کہ قتل سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے اس نے کہا ہاں تیری محبت جس میں میں گرفتار ہو چکا ہوں اس گفتگو کی بنا پر لڑکی کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا اور اس طرح لڑکے کو روزانہ رات میں آنے کا موقع حاصل ہو گیا جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ دراز ہوا تو آہستہ آہستہ لڑکی کے قبیلے والے اور اس کے بھائیوں کو اس نوجوان کے مسلسل آنے کی خبر ہو گئی چنانچہ ایک رات وہ اسے پکڑنے کے لیے چھپ کر بیٹھ گئے جب لڑکی کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے کسی طرح لڑکے کو پیغام روانہ کیا کہ میرے قبیلے والے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لہذا خود کو غفلت سے بچا کر رکھنا اتفاقاً اس رات خوب بارش ہوئی جس کے باعث قبیلے والے اس نوجوان کی آمد سے مایوس ہو کر سو گئے جب بادل اور چاند ظاہر ہوا تو لڑکی نے خوشبو لگائی بال اور لڑکے سے ملاقات کر ادا کیا چنانچہ اپنی ایک رازدار سہیلی کو ساتھ لیا اور ملاقات کے لیے ان پہاڑوں کی طرف چل دی جن میں وہ نوجوان لوگوں کے خلاف لوگوں کے خوف کے باعث چھپا بیٹھا تھا جب یہ دونوں پہاڑوں کے پاس پہنچی تو اس نوجوان نے انہیں دور سے دیکھ کر گمان کیا کہ آنے والے دونوں افراد لڑکی کے قبیلے والے ہیں اور وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں چنانچہ اس نے ایک تیر نکالا اور ان کی جانب پھینکا اتفاقا تیر اس کی محبوبہ کے جا لگا اور وہ خون میں لت پت زمین پر گر گئی جب نوجوان نے قریب آ کر غور سے دیکھا اور حقیقت حال کا علم ہوا تو غدم تو غم صدمے سے نیم پاگل ہو گیا اور اس حالت میں یہ اشعار پڑے جس چیز کو ناپسند کرتا تھا کوئی کو اسی کے سبب کائیں کائیں کرنے لگا حالانکہ تقدیر کے لکھے کے لیے زوال نہیں اب تو روتا ہے حالانکہ تو نے ہی کتوں سے قتل کیا ہے بس اب صبر کرو ورنہ خود کو ذبح کر دے پھر اس نے اپنے تیر جمع کیے اور انہیں پیٹ میں گھسا کر خود گولا کر لیا ایک مزید گناہ جسمانی کمزوری کو دعوت دینے اور خود اپنے ہاتھوں بیماریوں کو گلے لگانے کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ ماقبل میں گزرا ہے کہ جب نفس کی ایک خواہش پوری کر دی جائے تو یہ مزید کا مطالبہ شروع کر دیتا ہے عطا کسی طرح مسلسل اپنی اطاعت کے ذریعے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے چنانچہ جب کوئی مرد یا عورت خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر نگاہ کو آزاد چھوڑ دینے کی پاداش میں اس گناہ پر لذت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اب نفس صرف اسی پر راضی نہیں رہتا بلکہ اس کے تقاضے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں پھر بعض اوقات مختلف مجبوریوں کی بنا پر انسان خود کو ان تقاضوں کی تکمیل پر قادر نہیں پاتا نتیجتاً یہ عاجزی مزید گناہوں کے ارتکاب کی جانب مائل ہو کر دیتی ہے اور پھر چونکہ یہ باطنی خواہش انتہائی شدید ہوتی ہے لہٰذا ایسا شخص ان گناہوں کی آفت و مصیبت کو جاننے اور ان سے نفرت کو کراہیت رکھنے کے باوجود انہیں اختیار کرتا ہی چلا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی سے عشق ہوا تو اب نفس سے بدکار صرف محبوب کو دیکھتے دیکھتے رہنے پر ہی راضی نہ رہے گا بلکہ اسے مزید آگے بڑھنے مثلا چھونے پیار محبت کی باتیں کرنے اور دل حال دل بیان کرنے کی ترغیب دے گا اب بالفرض یہ شخص کسی انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے زیادہ قریب ہونے میں بدنامی کا خوف ہے یا گھر میں سخت سخت گھر گھر گھر یا یا میں میں سختی بہت زیادہ ہے یا یہ کسی گھٹیا پیشے یا بازار کسی نیچ قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا محبوب مالدار یا اعلیٰ خاندان و قوم کا فرد ہے تو ایسی صورت میں کہ جب باطنی تقاضا تو محبوب کے قرب و وصال کا ممتن ممتنع ہو اور حالت اس کے اس ارادے کی راہ میں زبردست رکاوٹ بن کر شدید تکلیف کے بعد کا باعث ثابت ہو رہے ہوں انسان اس مسلسل تکلیف اور چینی سے وقتی نجات کے لیے بعد اوقات اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کی جان مائل ہو جاتا ہے اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت اس غیر فطری طریقے سے جسمانی طور پر بیمار ہو یا نہ ہو لیکن نفسانی طور پر کمزوری سے کمزور تر ضرور ہوتا چلا جاتا ہے جس کے باعث ایک مسلسل غم اور دائمی ٹینشن پیچھے لگ جاتا ہے خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے مجرم ہونے کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے ملامت زمین کی سلم میں پیچھا نہیں چھوڑتی اس کا مزید نتیجہ اس کا مزید نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسا انسان چڑچڑا اور انتہائی پسند ہو جاتا ہے نیز اپنی صلاحیتوں کے درست استعمال کا شعور بھی آہستہ آہستہ دم توڑ دیتا ہے یوں ہی جہاں اس فعل مقروب کا آغاز ہوا وہیں جھوٹ اور منافقت بھی فریقین کے گلے کا ہار بن جاتے ہیں کیونکہ اس چکر کی وجہ سے کبھی اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو کبھی زوجہ یا شور کے سامنے جبکہ عاشق میں گرفتار پہلے سے شادی شدہ ہو اور غالباً سب سے زیادہ جھوٹ اپنی محبوب شخصیت کے سامنے ہی بولا جاتا ہے کیونکہ کبھی تو محبوب کی شدت میں کمی کے باوجود محبوب کے سامنے اپنی مصنوعی قراری کا بے تابی سے اظہار کیا جاتا ہے مثلا میرا تو تمہارے بغیر وقت ہی نہیں کٹتا جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے ایک پل چین نہیں آتا میں تو ہر وقت بس تمہارے ہی تصور میں کھویا رہتا ہوں میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ حالانکہ وہ خود اچھی طرح جانتا ہے کہ خرو... کہ رخصت ہونے کے بعد سے لے کر دوسری ملاقات تک اس کے دل پر کسی قسم کی کوئی پریشانی وہ گھبراہٹ وہ بے قراری تاری نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے تمام کام بالکل نارمل انداز میں سر انجام دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ نہ تو کبھی ایک وقت کھانا ہی چھوڑا اور نہ کوئی ایسی رات گزاری کہ جس میں آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہو بعد اوقات نہیں بلکہ اکثر مستقبل کے بارے میں سبز باغ دکھائے اور کثیر ایسے وعدے کیے جاتے ہیں کہ جن میں سے تقریباً کی بنیاد صرف جھوٹ پر رکھی گئی ہوتی ہے نیز سامنے والے کی بھرپور توجہ کے اصول اور اسے مزید اپنی جڑ مائل کرنے کے لیے جھوٹی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں پل باندھے جاتے ہیں کیونکہ اس قسم کے چکروں میں پڑھنے رہنے والے سفینات کی اس کمزوری سے بخوبی واقف ہوتے ہیں جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس شرح معیوب فعل کی بنا پر انسان اپنے ظاہر و باطن کے اختلاف کے سبب منافقت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ بعد اوقات کسی کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے عبادت وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے کبھی شادی شدہ شخص کو اپنی محبت کے ظاہر ظاہر ہو کر فتنہ انگیزی کا سبب بن جانے کے خوف کے باعث اپنی زوجہ کے سامنے اس اس قسم کی اداکاریاں کرنی پڑتی ہیں کہ جس سے اسے اس کہ جس سے اس کی توجہ کم ہونے کا بالکل احساس نہ ہو اور وہ اسے اپنے بارے میں بالکل مخلص تصور کرتی رہے اور کبھی اپنے محبوب شخصیت کو متاثر کرنے کے لیے چہرے پر مصنوعی تاثرات ظاہر کرنا پڑتے ہیں اور اسی طرح انسان جان بوجھ کر جھوٹ بولنے اور منافقت اختیار کر کے دوسروں کو بے وقوف بنانے کے باعث سخت گناہ گار ہوتا چلا جاتا ہے اس عمل میں گرفتاری کا نقصان قلبی سختی کی صورت میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ماں کیونکہ ماں قبل میں بالتفصیل تفصیل معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سکون کی تلاش میں بے سکون کر دینے والا عمل ہے بے شمار گناہوں کے لیے سبب عظیم کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ گناہوں کے سبب انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لے گناہ سے بعض آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کرے تو نکتہ بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے بس یہی وہ زنگ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ترجمہ یعنی ہر یعنی ہرگز نہیں بلکہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس نے ان کے قلوب پر زنگ چڑھا دیا ہے پارہ نمبر تیس اور جب دل سیاہ پڑ جائے تو اس کی ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا دل بے سخت بے حد سخت ہو جاتا ہے اور جب دل سختی میں حد سے بڑھ جائے تو پھر انسان سے ایسے ایسے غیر اخلاقی اور کبھی افعال سر زد ہوتے ہیں کہ جن کا عام حالات میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا چنانچہ اگر مجازی محبت میں گرفتار حضرات کی زندگی کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو بآسانی معلوم ہوگا کہ بظاہر نرم دل نظر آنے والے یہ معصوم چہرے اس خود اختیار کردہ مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد انتہائی سخت دلی اور خود خودخرضی میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں صرف اور صرف اپنی نفسانی مقاصد میں کامیابی سے دلچسپی رہ جاتی ہے چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے اور ان یعنی کی اس کامیابی تک پہنچنے کے دوران دوران اطراف میں رہنے اور وابستگی رکھنے والوں کو کیسی اذیت تکلیف کیوں نہ پہنچے انہیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی مثلاً کبھی مشاہدہ کیا جائے تو یہ گروہ بے پرواہ راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو بے دردی سے قتل کرتا نظر آئے گا کیونکہ جب عشق محبت کا سرکش جن سر پر خوب اچھی طرح سوار ہو جائے تو اس راہ میں رکاوٹ بننے والے کسی بھی شے کو پسند نہیں کیا جاتا پھر اگر وہ رکاوٹ بآسانی ہٹانا ممکن ہو تو بہت خوب ورنہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے قتل ہی ایک واحد صورت نظر آتی ہے چنانچہ کبھی تو اپنے محبوب کے دیگر دعوے داروں کا صفایا کیا جاتا ہے اور کبھی خاندان کی جانب سے ہونے والی سختی کے جواب میں سکے رشتہ داروں کو ہی قربان کر دیا جاتا ہے اس زمن میں دل دہلا دینے والے یہ واقعات ملاحظہ فرمائیں عبداللہ بن مسلمہ بن قطبی یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر الحجم میں پڑھا کے اردشیر کو محاصرے کے باوجود فتح حاصل نہ ہوئی حتیٰ کہ ایک دن اس بادشاہ کی بیٹی قلعے کی فصیل پر آئی تو اس کی نگاہ دشیر پر پڑ گئی اچانک اٹھنے والی یہ نظر اپنا کام کر گئی اور اس کی مردانہ وجاہت نے لڑکی کے قلب کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا چنانچہ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے جب سوز محبت نے بہت زیادہ تانگ کیا تو اس نے ایک تیر پر لکھا اگر تم مجھ سے شادی کی شرط تسلیم کر لو تو میں تمہیں وہ خفیہ راستہ بتا سکتی ہوں جس کے ذریعے شہر کو معمولی ہیلے اور تھوڑی سی تکلیف کے بعد فتح کیا جا سکتا ہے پھر اس تیر کو اور دشیر کی طرف پھینکا اس نے پڑھ کر جوابی تیر پر لکھا مجھے تمہاری شرط منظور ہے تیر وصول کر کے شہزادی نے حسب وعدہ اردشیر کو وہ خفیہ راستہ بتا دیا اس نے دشمن فوج کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی دیر میں شہر فتح کر لیا مقابلے میں بادشاہ قتل ہو گیا اور دیگر بے شمار لوگ بھی مارے گئے اردشیر نے حسب وعدہ لڑکی سے شادی کی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا کچھ عرصے بعد ایک رات شہزادی بستر پر دراز تھی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی اسے کرپٹیں بدل دیکھ کر اردشیر نے پوچھا تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی کیا میرا بستر دوست نہیں یہ کہہ کر بستر کی چادر ہٹا کر دیکھی تو درخت مورو کے گچھے کی ایک لٹ نظر لٹ نظر آئی لٹ نظر یہ کہہ کر بستر کی چادر ہٹا کر دیکھی تو درخت مورو کے گچھے کی ایک لٹ نظر آئی جس نے شہزادی کی جلد پر نشان کر دیا تھا اردشیر اس کی جلد کی نازکی سے بڑا حیران ہوا پوچھا تیرا باپ تجھے کیا خزا کھلاتا تھا لڑکی نے جواب دیا اس کے پاس میری اکثر خزا شاید ہڈیوں کا گودا مغز اور مکھن ہوا کرتا تھا اور اردشیر نے یہ سن کر بولا تیرے باپ سے زیادہ تیرے ساتھ کسی نے اتنا بہترین سلوک نہیں کیا ہوگا لیکن اس کے باوجود تو نے اپنے نفس کی خاطر اسے مروا دیا اور جب تو نے بیٹی ہونے کے باوجود اس کے احسان کا بدلہ اتنے گھنونے انداز میں ادا کیا ہے تو کیا با دیکھ کال میرے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرے میں تجھے جیسی عورت سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ تصور نہیں کرتا پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں کو تیز رفتار گھوڑے کے دوم کے ساتھ باندھ کر اسے دوڑا دو چنانچہ اس کے ساتھ ہی ایسا ہی کیا گیا تھوڑی دیر میں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یوں اس کی سخت دلی نے اسے اس کے برے انجام تک پہنچا دیا رکاش نامی ایک عورت قبیلہ ایاد بن نظارہ سے تعلق رکھتی تھی اس کا باپ اس سے شدید محبت کرتا تھا اس کی قوم کے ایک شخص نے اس کی بیٹی کے لیے نگاہ کا پیغام بھیجا وہ شخص لڑکی کو حد پسند تھا لیکن کسی مسلحت مسلط کی بنا پر اس کے باپ نے رشتے سے انکار کر دیا لڑکی کو اس انکار سے شدید صدمہ پہنچا چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس نے بدبختی کمزارہ کرتے ہوئے باپ کو زیر دے دیا جب باپ نے زہر کی تیزی محسوس کی تو غم اور حیرت و تعجب میں مبتلا ہو کر بولا اے رکاش تو نے ایک خیر کے لیے میرا خون کر دیا تجھے ان قریب اس کا بڑا برا انجام دیکھنا ہوگا باپ کے انتقال کے بعد اس نے اس شخص سے شادی کر لی اسی شخص سے شادی کر لی ابتدا میں کچھ عرصہ بعد بہت اچھا گزرا کچھ عرصہ بہت اچھا گزرا لیکن پھر باپ کی قلبی اذیت رنگ لائی اور حالات بگڑنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ ایک دن اس شخص نے غصے میں اسے بے حد مارا اس دن رکاش کو اپنے باپ کی محبت اور احسانات بہت یاد آئے لیکن اب وقت گزر چکا تھا کسی نے اس سے کسی نے اس سے اس واقعے پر ہمدردی کا اظہار کیا تو اس نے جواب میں کہا جس کے مددگار کام ہوں وہ رسوا ہی ہوتا ہے پھر اس کے خامد نے دوسری شادی کر لی جب کسی نے اس بارے میں احساس کیا جب کسی نے اس بارے میں احساس دلا کر طلاق کا مشورہ دیا تو فرقاش نے کہا میں ایک شر کے ساتھ کسی دوسرے شر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی ایک شریف عورت کے لیے طلاق جیسی کالک بہت ہوتی ہے فقط نفس کی خاطر باپ کو قتل کر دینے والی کا خود کو شریف گمان کرنا بے حد عجیب ہے اور کبھی ان کی قلبی بے حسی کسی دوسرے کو سخت جسمانی اذیت میں مبتلا کرنے کے ذریعے بھی محسوس کی جا سکتی ہے اس کی ادنا سی مثال کے طور پر موجودہ معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والا یہ تازہ دخراش واقعہ ہے چنانچہ ایک اخباری خبر کے مطابق محمد نگر قلعہ گوجر سنگھ لاہور میں بیوی نے آشنا سے مل کر شور کی آنکھوں میں تذاب ڈال کر اسے اندہ کر دیا پولیس نے ملزمہ اور اس کے اشنا کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا بتایا گیا ہے کہ سولہ سال پہلے غفور کی شادی شفقت بی سے ہوئی بعد میں شفقت نے اپنے ہمسائے رمضان سے تعلقات استفر کیے ان دونوں نے غفور کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا چنانچہ شفقت نے غفور کو آور چیزیں پلا دیں اور سوتے وقت اپنے آشنا کے ساتھ رمضان کی آنکھوں میں تضاب ڈال دیا نیز اپنے اطراف میں اس قسم کے سینکڑوں واقعات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں کہ جن میں اس گروپ کے افراد کسی کا سر پھاڑتے کسی کی ٹانگیں توڑتے کسی کے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے نکارا کرتے اور کسی کے خوبصورت چہرے کو تذاب کے ذریعے بدنما بنا کر اسے ساری زندگی سسک سسک کر گزارنے پر مجبور کرتے نظر آئیں گے پھر یوں تو ہر جسمانی تکلیف روحانی تکلیف کا سبب بھی ضرور بنتی ہے لیکن بعد اوقات یہ خالص روحانی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے پھر اس کی کئی صورتیں ہیں مثلا بعد اوقات یہ اس طرح باعث تکلیف ہونا اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے مثلا جب یہ یقین ہو جائے کہ گھر والے مطلوبہ جگہ پر رشتہ نہیں کریں گے بلکہ مرد کے برخلاف کر کسی اور مقام پر مقید کر دینے کا پختہ ارادہ کیا جا چکا ہے تو ذہنی لحاظ سے جدت پسند اور دینی اور دنیاوی پابندیوں کے خلاف جذبات بغاوت رکھنے والی لڑکی اپنی زندگی کی سب سے خطرناک غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے چنانچہ اپنے محسن و مربی والدین کے اثنات اور دیگر خاندان والوں کی عزت کی پرواہ کیے بغیر ایک غیر مرد کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دے ہے افرار اختیار کر کے اپنے پیچھے ذلت و بدنامی کا عظیم سمندر چھوڑ جاتی ہے جس کی بے رحم لہریں شرمندگی سے سر جھکائے بوڑھے والدین اور حیات سے منہ چھپاتے غیرت مند بھائیوں کو تاحیات سنبھلنے نہیں دیتی پھر اس عمل کو اپنانے اپناتے ہوئے اس خود غرض اشقا کو صرف اور صرف اپنے مستقبل کے بارے میں خوبصورت اور صحاب خواب یاد ہوتے ہیں اس پہلو پر غورت فکر کرنے کے توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ اس حیا و شرم سے خالی قدم اٹھانے کے بعد میرے ماں باپ خاندان و محلے والوں کو تانوں اور تنزیہ نگاہوں کا کس طرح سامنا کرنے کریں گے اور ان کی آئندہ زندگی کس قدر روحانی اذیت و تخلیف میں گزرے گی خصوصاً جب اس لڑکی کا تعلق کسی صاحب عزت و شریف خاندان سے ہو یا پھر وہ کسی گھٹیا پیشے یا قوم والے یا اللہ کسی گھر مسلم کے ساتھ فرار ہونے کی مقد کرے پھر اس کرب اذیت میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب اسی انہار بچی کا یہ تاریخی کارنامہ اخبارات کی زینت بن جائے اس سلسلے میں چند خبریں ملازہ فرما کر والدین کی اذیت کا تھوڑا بہت نظر لگائیں والدین میری مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے ہیں اس لیے گھر چھوڑ کر آ گئی یہ بات بھائی پیرو کی شازیہ نے بتائی اس نے بتایا کہ ہم آٹھ بہن بھائی ہیں میں اپنے چاچے کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن گھر والے نہیں مانتے لڑکی کو دس تک بھیج دیا گیا گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی رائے رائمنڈ کی جوان سال لڑکی سمیرہ پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ سے بھی خواتین و وکلاء کی مدد سے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے بچ کر فرار ہو گئی واقعات کے مطابق سمیرہ نے گھر سے بھاگ کر ایک لڑکے تجمل سے شادی کر رچا لی پولیس کی طرف سے ہراساں پر تجمل نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ رٹ دائر کر دی کے مسترد رٹ کے مسترد ہونے کی بنا پر وہ عدالت سے غائب ہو گیا والد نے سمیرا کو ساتھ لے جانا چاہا تو اس نے چیخ و پکار شروع کر دی اور زمین پر لیٹ گئی اسسٹنٹ اے جی سلمہ اور دیگر خواتین وکلا نے اسے والدین سے چھڑوا کر پولیس بلوا لی اور اسے لیڈیز بار روم لے گئے جہاں سے وہ غائب ہو گئی شادی سے پندرہ روز قبل لڑکی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تفصیلات کے مطابق شادی سے پندرہ روز پہلے لڑکی رانی بی بی اپنے آشنا کے ساتھ جہیز کے لیے جمع کیے گئے طلائی زیورات نقدی اور ملبوسات سمیت فرار ہو گئے تفصیلات کے مطابق ایک امریکی سپاہی کی محبت میں گرفتار بحرین کی شہزادی مریم نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی ہے شہزادی مریم الخلیفہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ وطن واپس گئی تو اس کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی انیس سالہ شہزادی مریم اور لانس کارل جیسن جانسن کا معاشقہ ایک سال سے زیادہ عرصہ تک چلا اور پھر شہزادی اس کے ساتھ چوری چھپے امریکہ چلی گئی گزشتہ سال کے اختتام پر جانسن کی مدت تعیناتی ختم ہو رہی تھی چنانچہ اس نے اپنی محبوبہ کے جیلی فوجی شناختی کاغذات بنائے اور دونوں کمرشل پرواز کے ذریعے امریکہ پہنچ گیا شہزادی کا کہنا ہے کہ اس نے بہت خطرناک قدم اٹھایا اور واپس جانے پر اس کی زندگی حرام کر دی جائے گی کبھی اس روحانی تکلیف کا شکار بیوی بچے یا شور بنتے ہیں یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شادی شدہ شخص اس اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو لا محلہ اسے اپنی بیوی بچوں کا وجود اس راہ میں زبردست رکاوٹ بنتا نظر آتا ہے جس کے باعث اس کی طبیعت میں بیزاریت اور چڑچڑا پان پیدا ہو جانا ایک فطری عمر ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کہ یہ تو وہ معمولی معمولی باتوں پر بہانے بنا بنا کر بیوی بچوں کو ڈانٹنا اور مارتا نظر آتا ہے اور یا پھر ان سے بالکل بے رخ اختیار کر لیتا ہے اب نہ تو اسے بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوئی پرواہ ہوتی ہے نہ ہی بچوں پر شفقت اور نہ ان کی تربیت کا کوئی لحاظ یقیناً یہ صورتحال باپ کی طرف سے ملنے والی شفقت اور محبت سے محروم ڈرے سہ میں بچوں اور اجنبیت وہ بیزاری کا مظاہرہ کرنے والے شور کی حالت پر ہر وقت جلنے کھڑنے والی بیماری کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے اور شور کے لیے اس طرح کے بعد اوقات زوجہ خوبصورت ہوتی ہے جبکہ شور خزاری حسن و جمال سے محروم یا عورت مالدار اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور شور غریب گھٹیا خاندان کا چشم چراغ چنچہ ایسا شخص حسن حسین و جمال اور عزت و وجاہت کے ان ظاہری اسباب میں کمی کے باعث ہمہ وقت بیوی کے مقابلے میں ایسا سے کمتری کا شکار رہتا ہے اب ایسی زوجہ کا کسی اور جانب میلان یقینی شور کی جانب سے توجہ بالکل ہٹ ہٹا دیتا ہے بلکہ اس کا قرب تو طبیعت پر پہلے ہی باعث بوجھ تھا اس راہ میں چل پڑنے کے بعد مزید کوفت کا سباب بن جاتا ہے خوبصورت بیوی کی اس بے رخی کی بنا پر پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا یہ شخص مزید احساس ذلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور یوں مسلسل ٹینشن زبردست روحانی اذیت سے دوچار رہتا ہے اور بسا اوقات اس روحانی تکلیف کا شکار خود شکار کرنے والا یا والی کو بننا پڑتا ہے اس کی بے شمار صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بہت دفعہ لڑکی کے بھائیوں وغیرہ کو ان کے کارناموں کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اپنی بہن کے قصور پر توجہ کیے بغیر انتقامی کارروائی کے طور پر اس عاشق کے گھر والوں کو تخلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی اس کوشش میں کامیابی یقیناً اس عاشق کے معروم کے لیے سخت روانی تکلیف کا سبب بن جاتی ہے اس کی ایک زندہ مثال اس معاشرے میں ہونے والے ایک حالیہ دل حالیہ دلخراش واقعے کے ذریعے پیش کرتا ہوں کہ جس کو پڑھ کر یقیناً بہت دیر تک رقم الحروف کے دل میں رنج و غم کی کیفیات گردش کرتی رہیں گی چنانچہ ایک اخباری خبر کے مطابق ایک نوجوان نے کسی لڑکی کو چھیڑا جب اس کے بھائیوں کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے غصے میں آ کر اس نوجوان کی ماں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اناج اس عمل خیر شری کا ساتواں نقصان کبھی کبھی سلب ایمان کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص اس چکر کے مزوں کا بے حد عادی ہو جائے تو اب اس نشے سے جان چھڑانا بے حد دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ نفس جب تک کسی کام میں لذت حاصل کرتا رہے اسے ترک کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا چنانچہ اب ایسے انسان کو صرف وہی گفتگو اچھی لگتی ہے جو اس معاملے میں ترقی کا سبب بنے اس کے برعکس اس کی مذمت یا اسے ترک کر دینے کے بارے میں کسی قسم کی نصیحت طبیعت پر بے حد گراں گزرتی ہے چنانچہ اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اسے ان گناہوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے کوئی آیت کریمہ یا حدیث سے مبارکہ سنائی جاتی ہے تو وہ جھنجھلاہٹ اور غصے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستخانہ جملے کہہ بیٹھتا ہے اور اس طرح یہ دنیاوی محبت اس کے ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دل کسی غیر مسلم کی جڑ مائل ہو جاتا ہے ایسے واقعات عموماً وہاں ضرور پذیر ہوتے ہیں جہاں مسلم و غیر مسلم لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا قریب رہائش پذیر ہوں اور ایسی فلمیں دیکھنے کے عادی ہوں کہ جن میں محبت کے سلسلے میں مذہبی تفریق کو بے معنی قرار دیے جانے پر زور دیا جاتا ہے جب اس قسم کی محبت پروان چڑھتی ہے تو یقیناً مذاہب کے درمیان فرق قرب و سال کی راہ میں زبردست رکاوٹ نظر آتا ہے ایسے موقع پر نفس شیطان اپنی مسلسل کوشش سے عاشق بے لگام کی نگاہ میں دین کی خاطر محبت کی قربانی کے بجائے دین کا چھوڑنا آسان کر دیتا ہے چنانچہ اس دعوت کو قبول کر لینے کے نتیجے میں عارضی حصول لذت کے بعد دنیا و آخرت میں دامی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے اس زمن میں یہ عبرتناک واقعہ اس زمن میں یہ عبرتناک واقعہ بغور ملاحظہ فرمائیں ابو الحسن بن علی بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی عیسائی عورت کے دروازے کے سامنے سے گزرا اچانک نگاہ اٹھی تو عورت پر جا پڑی اور یہی ایک نگاہ دل میں ہلچل مچا گئی روز بروز اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ جنون عشق اتنا بڑا کہ اس کی عقل پر غالب آ گیا اس کی مجنونہ حرکت سے پریشان ہو کر گھر والوں نے اسے ایک دوسرے شہر میں منتقل کر دیا اس طرف عاشق نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اس طرف عشق نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا تو دوسری جانب وہ لڑکی آتش محبت میں جلنے لگی جب یہ عاشق بے حال کچھ ہوش میں آیا تو اپنے ایک دوست کے ذریعے تمام حالت دل لڑکی کو لکھ بھیجا اس نے بھی جواب میں اپنی باطنی کیفیات سے مطلع کیا پھر خط و کتابت کا ایک سلسلہ چال نکلا لیکن عاشق غم فراق میں جلتا اور گھلتا رہا حتیٰ کہ اس کی حالت انتہائی غیر ہو گئی اور موت کا وقت قریب آ گیا جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے اسی دوست کو بلا کر کہا میری موت قریب آ چکی ہے میں دنیا میں تو اپنی محبوب ہستی کا قرب حاصل نہ کر سکا لیکن ارادہ کر چکا ہوں کہ آخرت میں اس سے ضرور ملوں گا دوست نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے اس نے کہا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر عیسائی بن مریم کے مذہب کو قبول کرتا ہوں اور سلیب اعظم کی اکانت کا قائل ہوتا ہوں اللہ اس ارادے کے اظہار کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا عاشق ایمان سے ہاتھ دھو لینے پر سخت رنجیدہ دوست اس سے فارغ ہو کر لڑکی کے پاس پہنچا تو اسے بھی مزل موت میں مبتلا پایا لڑکی نے بھی آخری گفتگو کرتے ہوئے کہا میں اپنے محبوب کو دنیا میں تو نہ مل سکے لیکن چاہتی ہوں کہ آخرت میں اس کے ساتھ یکجا ہو جاؤں چنانچہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محمود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں عیسائی مذہب سے بیزار ہوں ایمان لانے کے کچھ دیر بعد ہی اس لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا اس واقعے میں عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے بے حد عبرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ جس کو چاہے دولت ایمان سے مشرف مشرف فرما دے اور جسے چاہے اس کی شان شامت اعمال کی بنا پر اس نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دے لہٰذا ہر شخص کو اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہنا بہت ضروری ہے اور ایسے مال سے جناب لازم سمجھنا چاہیے کہ جن کا انجام بربادی ایمان کی صورت میں نکل سکتا ہو نیز اس شخص کا یہ خیال کہ عیسائی مذہب اختیار کر کے آخرت میں لڑکی کا قرب حاصل ہو سکے گا اس کی جہالت و حماقت اور شیطان کے مکر و فریب میں بری طرح پھنس جانے کا نتیجہ تھا کیونکہ اگر بالفرض وہ وہ عورت مسلمان نہ ہوتی تو ان دونوں کا دائمی ٹھکانہ جہنم تھا اور دوزک میں وصال ہے قرب لذت و مزہ متصور نہیں بلکہ وہاں ہر کافر کو علیحدہ اتنے سخت اتنے سخت عذاب میں مطلع کیا جائے گا کہ دنیا کے تمام مزے ایک لمحے میں بھول جائیں گے چنانچہ وہاں فقط موت کی تمنا کی جائے گی لیکن وہ بھی میسر نہ آ سکے گی امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کی حکایت معلوم ہوئی جو بغداد میں رہتا تھا اس کا نام صالح تھا اس نے چالیس سال تک اذان دی تھی اور نیک نامی میں بہت مشہور تھا یہ ایک دن اذان دینے کے لیے مینار پر چڑھا تو مسجد کے ساتھ واقع عیسائیوں کے گھر میں موجود ایک لڑکی پر نگاہ پڑ گئی اس کے حسن و جمال کے باعث یہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا چنانچہ اذان سے فارغ ہو کر اس کے دروازے پر پہنچا دروازہ بجایا لڑکی نے اندر سے پوچھا کون اس نے کہا سال ہے نام سرخ لڑکی نے دروازہ کھول دیا مؤزن نے فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن لیکن لڑکی نے حیرت حیرانگی سے پوچھا تو مسلمان تو بڑے دیانت و دار ہوتے ہو پھر یہ خیانت کیسی اس نے اپنا تمام حال دل اس کے سامنے بیان کر دیا لڑکی نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہاں اگر تم اپنا دین چھوڑ دو تو شاید یہ ممکن ہو سکے موزن پر بختی غالب تھی چنانچہ فوراً بولا ٹھیک ہے میں اسلام سے بیزاریت کا اظہار کرتا ہوں اور اور اس سے بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مابوس ہوئے معذ اللہ یہ کہہ کر لڑکی کے قریب ہونا چاہ تو لڑکی پیچھے ہٹی اور بولی یہ جو کچھ تم نے کیا صرف اس لیے تھا کہ اپنا مقصد حاصل کر لو ہو سکتا ہے کہ مطلب نکال لینے کے بعد مجھے چھوڑ کر تم دوبارہ اپنے دل کی طرف لوٹ جاؤ لہٰذا اب میری میری بھی کچھ رائت ہیں ان میں سے ایک یہ کہ پہلے تم خنزیر کا گوشت کھاؤ مؤذن نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کھا لیا پھر کہا اب شراب پیو اس نے وہ بھی پی لے جب شراب نے اپنا اثر کیا تو نشے میں آگے بڑھا لڑکی نے جلدی سے ایک کمرے میں داخل ہو کر اندر سے کنڈ لگا دی اور اندر سے ہی بولی اب تم ہماری چھت پر چڑھ جاؤ حتیٰ کہ میرا باپ آ جائے اور میرا اور میرا اور تیرا نکاح کر دے سال ہے حسب ہدایت نشے کی حالت میں چھت پر چڑھ گیا جہاں جہاں سے اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سر کے بل نیچے سہن میں آ گرا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا دم نکل گیا لڑکی نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جب اس کا باپ آیا تو سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کر دیا جب رات ہوئی تو دونوں باپ بیٹی نے اسے اٹھا کر ایک گلی میں پھینک دیا جب لوگوں کو بھی اس کا واقعہ معلوم ہوا تو اسے اٹھا کر گندگی کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا اس خطرناک کھیل کا آٹھواں نقصان اللہ تعالیٰ کی فرد واجب کردہ عبادت اور ان کی لذت سے محرومی کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس چکر میں پھنسنے کے بعد نہ تو نمازی نماز پڑھنے کی فرصت رہتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے کی اگر کبھی جوش میں کر عبادت اختیار کی بھی جاتی ہے تو اس میں لذت بالکل محسوس نہیں ہوتی چنانچہ جلدی جلدی بے دلی کے ساتھ چند سجدے کیے اور یہ جا وہ جا لذت عبادت سے محرومی کا سبب بیان کرتے ہوئے حضرت یا بن معاذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماری تکلیف سے ہوتی ہے اور دلوں کی بیماری گناہوں سے تو جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہو پاتی بالکل اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس گروہ کے ناکام افراد کسی سے سن لیتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو دلی مراد حاصل ہوگی اور دعا جلد قبول کی جائے گی چنانچہ حصول مقصد کے لیے امتحانہ نماز کا آغاز کر دیا جاتا ہے اس نفسانی نماز کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا رزالٹ مرضی کے مطابق فوراً ظاہر ہوتا نظر نہیں آتا تو کچھ عرصے کے بعد یہ حضرات مایوس ہو کر دوبارہ بے نمازی پانی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اس پر خطر سفر کا نواں نقصان قلب و ذہن کا ہمہ وقت فضول و برے خیالات میں مشغول رہنا ہے کیونکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس بھی کام میں نفسانیت کا دخل ہو ہو جائے پاکیزگی وہاں سے خاموشی کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے اب چونکہ مجازی عشق محبت میں گرفتار ہونا بھی نفس و شیطان کے مشورے کو عقل کی آنکھیں بند کر کے قبول کر لینے کے نتیجے میں ہی ظہور پذیر ہوتا ہے لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے افراد ہمہ وقت فضول یا غلیظ تصورات میں گھرے رہتے ہیں اپنے ذہن میں نامیرم کا تصور جمانا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی لانت کے مستحق بنا دینے والے اعمال کی منصوبہ بندی کرنا انہیں کئی قسم کے دیگر امراض کا شکار کروا دیتا ہے اس کی کم از کم نوسط یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ایسے افراد کے لیے آپ اپنے آپ یا اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس ناپاکی کا ہر وقت مسلط رہنا انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دیتا ہے طبیعت بوجھل بوجھل بوجل رہتی ہے ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے اور پھر بدقسمتی سے بعد اوقات اسی ناپاکی کی حالت میں ہی موت کو گلے لگانا پڑتا ہے نیز یہ عمر بھی تسلیم شدہ ہے کہ ماں باپ کی ذہنی گندگی کا کچھ نہ کچھ اثر اولاد میں ضرور منتقل ہوتا ہے یقیناً ایک ذیش اور شخص کے لیے فیصلہ کرنا دشوار نہ ہوگا کہ انسان کا نفسانی خواہشات کی تکمیل میں گم ہو کر اپنی اولاد کے ذہن و قلب و طبیعت میں گندگی و غلاظت پیدا کرنے والے افعال کا ارتکاب قطر مناسب نہیں اور پھر اس پر المیہ یہ کہ ایسی حرکت پر ندامت بھی محسوس نہ کی جائے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا میں یہاں یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ جس طرح برے اظہاری اعمال بارگاہ الہی میں باعث گرفت ہوتے ہیں اس طرح بعض شرائط کے ساتھ ذہن میں موجود گندے فاسد خیالات بھی پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ ذہن میں آنے والے خیالات کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک ہجس اچانک کسی چیز کا خیال آنا مثلا راستے میں چلتے ہوئے اچانک خیال آیا کہ پیچھے ایک عورت آ رہی ہے نمبر دو خاطر کسی چیز کا بار بار خیال آنا مثلا نفس پیچھے آنے والی عورت کی طرف بار بار توجہ دلانے کی کوشش کرے نمبر تین حدیث کسی چیز کا خیال آنے پر ذہن اس کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دے مثلا زین سوچنا شروع کر دے کہ پلٹ کر عورت کو رہنا چاہیے نمبر چار ہم غالب ارادہ اس فعل کے کرنے کی ہو اور مغلوب سا خیال نہ کرنے کے بارے میں ہو مثلا غالب ارادہ یہ ہو یہ ہوا کہ پلٹ کر اسے دیکھنا چاہیے لیکن ابھی دل میں تھوڑی سی مزاحمت باقی ہے نمبر پانچ عزم مغلوب سا خیال بھی زائل ہو جائے اور اس فعل کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے مثلا اس عورت کو دیکھنے کے بارے میں دل میں جو تھوڑی بہت مزامت و انکار موجود تھا وہ بھی زائل ہو جائے اور یہ شخص پختہ ارادہ کر لے کہ ابھی پلٹ کر دیکھتا ہوں اس تفصیل کے بعد یاد رکھیں کہ اب اگر کسی شخص کے دل میں گناہ کا خیال آئے تو ہاں تو ہاں جس خاطر حدیث نفس اور ہم کے مرتبے میں اس کا مواخذ نہ ہوگا یعنی یہ گناہ میں شمار نہ ہوں گا البتہ اگر گناہ کا عزم کیا تو اب اس کا مواخذہ ہے اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا اور ایسی صورت میں عملی طور پر اس فعل کو کیا جائے یا کسی مجبوری یا خوف وغیرہ کی وجہ سے رک جایا جائے اللہ تعالیٰ کا درج ذیل فرمان اس عزم کے بارے میں ہے ترجمہ بے شک کون آنکھ اور دل بروز قیمت ان سب سے سوال ہونا ہے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل تفسیر میں اس سوال کی نوعیت یوں بیان کی گئی ہے کہ انسان سے ان عذاب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے حالت زندگی میں ان سے کیا کیا کام لیا مطالعہ فرمانے والے تمام خواتین و حضرات کے حق میں بے حد مفید رہے گا کہ اپنے ذہن میں ہونے والے ہر خیال کا دیانت دارانہ محاسبہ کیا کریں تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ ان کا شمار مذکورہ پانچ اقسام میں سے کس قسم میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں اذہان میں ایک سوال گردش کرنے لگے کہ بسا اوقات انسان فقط حصول لذت کے لیے اپنے ذہن میں کوئی خراب خیال و منظر بار بار مسلسل لے کر آتا ہے اسے عملی طور پر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا یہ ابھی قابل گرفت عمل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فعل شرن مکرو ہے کیونکہ شریعت اس عمل کو ناپسند کرتی ہے کہ جو غفلت یا کسی گناہ کی طرف راغب کرے اور ذکر کردہ قسم کے خیالات بھی یہ یقیناً غفلت کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں لہذا یہ بھی ناپسندیدہ مغروب قرار دیے جائیں گے اگر آپ غور کریں تو بغیر کسی تردد کے تسلیم کرنا پڑے گا ان خیالات کا اختتام کبھی تو فقط گناہ کے عدم مسمہ پر ہوتا ہے اور کبھی سوچنے والا اس سے آگے بڑھ کر عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور گناہ کا عزم اور تقاب دونوں ہی قابل گرفت اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں دخول نار کا قصبہ بنتا ہے شیخ ابو طالب محمد بن عطیہ حارسی مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور تعلیف مشہور عالم تعلیف قوت القلوب میں لکھتے ہیں حضرت امام ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کبھی انسان کسی گناہ سے توبہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتا ہے لیکن اس گناہ کی لذت اس کے دل میں متصور ہوتی رہتی ہے یا اندھا زندگی میں اس گناہ کے بارے میں کسی سے کچھ سن لیں تو اس کی حالت حلاوت یعنی لذت محسوس ہونے لگتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا لذت گناہ محسوس ہونا تو طبیعت بشری کا تقاضا ہے یعنی یہ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ طبیعت انسان بلا ارادہ انسان اس کا تقاضا کرتی ہے اور اس کیفیت کا وجود ایک لازمی عمر ہے چنانچہ اب ایسے شخص کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے مولا کریم کے سامنے فریاد کرے دل سے اس کو برا سمجھے اور نفس کو اس بات پر مجبور کرتا رہے کہ اس گناہ کو ناگوار جانے اس لذت کو قلب سے چھٹکا چھٹکتا رہے اور اس کوشش میں ہمیشگی پیدا کرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ میرے دل سے اس بری بات کو فراموش کر دے پھر دل کو بے تکلیف اس طرف سے ہٹا کر ذکر اللہ میں مشغول ہو اور اور عمال صالح کی جانب متوجہ کرے کیونکہ اس بات کا خطرہ ہمہ وقت موجود ہے کہ اگر وہ لمحہ بار بھی غافل ہوا تو اس گناہ کی لذت و حلاوت دل پر چھا جائے گی اور پھر وہ ارتکاب سے معمون نہ رہ سکے گا اس وقت زندگی کو برباد کر دینے والے عمل کا دسواں نقصان بارگاہ الہی میں شکوہ شکایت اور حاصل شدہ نعمتوں کو نگاہ حکارت سے دیکھنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کیونکہ بعد اوقات یہ خواتین و حضرات جن سے مخالف کو اپنی طرف مائل کرنے والے قدرتی ہتھیاروں سے خود کو محروم جبکہ اطراف میں موجود دیگر احباب کو اس سے مزین پاتے ہیں نتیجتاً ہمہ وقت شدید احساس کمتری کا شکار رہنا شروع کر دیتے ہیں بار بار آئینے کے سامنے جا کر دل چھوٹا کرنا عادت میں شامل ہو جاتا ہے اور جب ان نعمتوں کی کمی کے باعث سے قلبی ارادوں کی تکمیل ناممکن نظر آتی ہے تو جھنجھلا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کا امبار لگا دیا جاتا ہے مثلا میرا رنگ اتنا کالا کیوں ہے ماتھا اتنا چوڑا کیوں ہے بنایا نہ کس قدر موٹی کیوں کون ایسے بڑے بڑے کیوں بنائے دانت اتنے چھوٹے چوڑے کیوں ہیں ہونٹ اس قدر موٹے اور کالے کیوں ہیں کاد اتنا چھوٹا کیوں رکھا ناخن خوبصورت کیوں نہیں بنائے آنکھیں اتنی چھوٹی کیوں چہرہ خوبصورت کیوں نہیں کندھے اتنے چوڑے کیوں کندھے اتنے چوڑے کیوں ہیں ہمیں غریب کیوں پتا کیا وغیرہ وغیرہ اور جب انسان کی توجہ نعمتوں کی کمی کی جانب ہی ممزول رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلا طلب عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یوں نہ شکر پان اور رضاء الہی پر راضی نہ رہنے کا وبال انسان کو ہزارہ نقصانات کا شکار کروا دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے اور جو مجھ سے راضی نہ ہوگا میں اس سے بیزار ہوں اور قیامت تک یہی حال رہے گا اس خسارے سے بھرپور اس خسارے سے بھرپور عمل کا ایک خسارہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کردہ نعمتوں کو فضول خرچ کرنے کا عادی بن جاتا ہے اور یوں اسراف کا وبال بھی سر پر آ جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ زوجل نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اور اپنا مال فضول خرچ نہ کرو بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں جب انسان عشق مجاز کے سمندر میں گھوتا دن ہونے کی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کے بھائی کا لقب قبول کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اس چکر میں پھنسنے کے بعد انسان کو کئی مقامات پر بے دردی کے ساتھ فضول خرچی میں مبتلا ہونا پڑتا ہے کیونکہ اپنے محبوب کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے یقیناً خوبصورت ہیئر سٹائل جدید فیشن کے مطابق کپڑے بہترین پرفیوم اور اگر ممکن ہو تو کار یا موٹر سائیکل بھی بے حد ضروری ہے پھر اگر ذاتی سواری میسر نہ ہو تو دوست سے مانگی ہوئی بھی چل جاتی ہے لیکن اس صورت میں بھی پٹرول کا خرچہ تو اپنے ذمہ رہتا ہے اب اگر ان تمام چیزوں میں کیے جانے والے خرچے کا تغمینہ لگایا جائے تو یہ رقم بس اوقات ایک غریب انسان کے پورے ماہ کے راشن کے لیے کافی ہو سکتی ہے پھر رفیق پھر فریق ثانی کو خوش رکھنے اور پھر اپنی پر خلوص محبت کا کامل یقین دلوانے کے لیے تحائف کا سلسلہ بھی بے حد ضروری تصور کیا جاتا ہے اور چونکہ ان تحائف سے حضرت کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جانا یقینی امر ہے لہذا بعض اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر تحفے دیے جاتے ہیں خصوصاً جب کے سامنے والا فریق بھی مالی حیثیت رکھتا ہو پھر عید و عید وغیرہ کے موقع پر تو قیمتی تحفہ تحفہ لازم ہے ورنہ دوسری جانب سے محبت میں پر خلوص نہ ہونے کا فتویٰ جاری ہونا عین ممکن ہے پھر اظہار محبت کے نئے انداز محبت کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کے لیے تجربہ شدہ تجربہ شدہ طریقے جاننے اور اس سلسلے میں دیگر مفید مشوروں کے اصول کے لیے محبت بھرے افسانوں اور کہانیوں پر مشتمل ناول ڈائجسٹ خریدے جاتے ہیں ایک خوبصورت متاثرہ کن قلبی قراری کا یقین دلانے دلا دینے اور سامنے والے کے دل میں ہلچل مچا دینے والا خط لکھنے کے لیے ایسا لٹریچر خریدا جاتا ہے کہ جس میں اس قسم کے خطوط کے نمونے درج ہوں اس قسم کے خطوط کے نمونے درج ہوں نیز ایسا لٹریچر لیٹر پیڈ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں دل اور اس میں ایک تیر اور اس تیر کے سر سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے قلبی جذبات کی عکاسی کر رہے ہوں اور پھر اس خط کو مزین مزین و جازب نظر بنانے کے لیے اشعار کا استعمال بھی بہت ضروری ہے لہذا عشق یا اشعار پر مشتمل ایک ایسی کتاب بھی خریدی جاتی ہے جس میں زیادہ تر وہ اشعار جمع کیے گئے ہوتے ہیں کہ جن کو عموماً کسی رکش یا ٹرک کے پیچھے بار بار پڑھا جا سکتا ہے لیکن خط لکھنے کا طریقہ اب قدیم ہو چکا ہے اور نفوس انسانی اس مشقت اور طویل انتظار میں شدید کوفت محسوس کرنے لگے ہیں اب تو فوراً سے بیشتر جواب مطلوب ہے کوفت کو انکافیات سے رائے افراد کا آسان راستہ چیٹنگ اور موبائل فون کا استعمال ہے اور مخفی نہیں ہے کہ چیٹنگ میں بجلی کا خرچ اور موبائل فون میں چند دنوں میں کارڈ کا اختتام اسی فضول خرچی کی ایک نئی شکل ہے پھر بسا اوقات آؤٹنگ کا پروگرام بھی بنایا جاتا ہے یقیناً پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر خالی پیٹ تو واپس آنے سے رہے یوں ہی دال سبزی پر گزارا بھی شان کے خلاف ہے لہذا زبردست قسم کے پرتکلف کھانے اور کولڈ ڈرنک اور آئس کریم وغیرہ سے لطف اندوز ہونے میں بھی کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود مطلوبہ شخصیت کی توجہ حاصل کرنے میں ناکامی رہتی ہے ایسی صورت میں سوائے جیلی عاملوں اور محبوب کو قدموں میں گرانے کا دعویٰ کرنے والے جادگروں کے پاس حاضری کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا دیواروں پر لکھے اور اخباروں میں چھپے ہوئے اشتہارات کے پرکیف مضامین قلب و ذہن کو اپنی جنم کھینچ لیتے ہیں اور دل کے ہاتھوں مجبور یہ خواتین و حضرات ہزاروں روپے دے کر بھی سوائے ناکامی کے اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے کاش کوئی سمجھاتا کہ اگر یہی پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تو نہ صرف بے شمار گناہوں سے محفوظ رہتے بلکہ آخرت کے لیے عظیم ترین بھی اکٹھا ہو جاتا اللہ تعالیٰ کا علی شان ہے یعنی ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے سات ایسی بالیاں اگائیں جن میں سے ہر بالے میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اس جنون کا نقصان عادی ہونے کی صورت میں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اکثر اس کا سبب اس راہ میں ناکامی کی وجہ سے پیدا ہونے والا شدید ترین صدمہ بنتا ہے چنانچہ بارہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جب محبوب کی شادی کسی اور مقام پر ہو جائے یہ عاشق بدحال اپنے خوابوں کی تعمیر حاصل کرنے میں ناکام رہ جائے اور اس میں بے وفا محبوب سے انتقام کی قدرت و ہمت بھی موجود نہ ہو تو اب ہجر و فراق کی تکلیف و اذیت سے چھٹکارے کے لیے فلموں میں دیکھے گئی ہے دیکھے گئے مناظر کے مطابق شراب یا ہیرون کی ہی واحد سہارا نظر آتی ہے لیکن ان نشاور اشیاء کی جانب مائل کرنے والے شیطانی مشورے کو قبول کر لینے والا یہ نادان انسان اتنا تو نہیں اتنا نہیں سوچتا کہ آج جس عزیت سے بچنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ اختیار کیا کال انہیں کی وجہ سے وہ تکلیف حاصل ہوگی کہ جسے برداشت کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ابن ابی الدینہ نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص چوری زنا اور شراب نوشی میں مبتلا ہو کر مرتا ہے تو قبر میں اس پر دو سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیے گا تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا پھر اگر دوبارہ پی تو پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی ہاں اگر توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی پھر اگر تیسری مرتبہ شراب پی تو پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی ہاں اگر توبہ کر لے تو مقبول ہوگی پھر اگر اس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تو پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی لیکن اب اگر توبہ کرے تو اب اس بار توبہ قبول نہ ہوگی اور برود قیامت سے جہنم میں دوست کی پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا یاد رہے کہ چوتھی مرتبہ شراب پینے پر توبہ کے قبول نہ ہونے کی وعید فقط دھمکانے اور ڈر پیدا کرنے کے لیے ہے ورنہ اس صورت میں بھی اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا یہ مطلب ہے کہ چوتھی بار کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق ہی عطا نہ فرمائے گا اس عمل میں مبتلا ہونے کا ایک نقصان بلیک میلنگ کی شکل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور کسی کو بلیک میل کرنا یعنی اپنا مطالبہ منوانے کے لیے دوسرے کے کمزور پہلوؤں کو بطور ڈھال استعمال کرنا حرام و گناہ ہے اس فعل کے احرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دل اپنی عزت اور دیگر دنیاوی فوائد کے زوال کے یقین کے باعث شدید خوف و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی بھی مسلمان کو ناحق اذیت پہنچانا حرام اور مستحق کے عذاب ہونے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشاد ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو بغیر عذر کے تیز نظر سے دیکھے اور کونین صلی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کو ازا دینے کو ناپسان فرماتا ہے نیز سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے شان ہے جس نے بلا شرع عذر کسی مسلمان کو ازا دی اس نے مجھے اجازت دی اور جس نے مجھے ازا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ازا دی یعنی اسے غضبناک کیا